وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما محترم دوستو بزرگ عزیزو سب سے پہلے تو یہ خوشخبری کہ کل کی بارش نے خبر نہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے قرب کے کتنے فاصلے طے کرا دیے کیونکہ یہ کوئی پروگرام کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ یہ دعوت ہے جس کی خصوصیت جس کی خصوصیت ہی ناگواریوں کا اور تکالیف کا سامنا کرنا ہے جس کے ذہن میں دل میں اس بات کا شاہدہ بھی گزرا ہو کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی انتظام بگڑ گیا ہے اور کام نہیں ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اسے کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے سمجھتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے تکالیف سے ہی اسلام پھیلتا ہے سے کفر پھیلتا ہے تکالیف سے ہی اسلام پھیلتا ہے اس لیے میں سب سے پہلے تو میں رات یوں سوچتا رہا میں نے کہا دیکھو اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس اس کام سے متعلق لوگوں پر وہ مصائب اور حالات لانے شروع کر دیے جن حالات اور مصائب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صحابہ کرام کو منتخب فرمایا تھا کیونکہ ہمارے دلوں میں احتساب نہیں ہے تعلیم حلقوں میں بیٹھتے ہیں لیکن تکلیف کے وقت تعلیم یاد نہیں رہتی جس طرح عبادات مشغول ہوتے ہیں لیکن عبادات کے وقت احتساب کا فضائل کا احتساب بالکل نہیں ہوتا صحابہ اکرام کا احتساب اللہ کے وعدوں کی طلب اتنی بڑی ہوئی تھی اللہ اکبر کہ جن تکلیفوں کو ہم رو رو کر دعاؤں سے ختم کراتے ہیں ان تکلیفوں کو صحابہ اللہ راستے میں رو رو کر مانگا کرتے تھے ہمیں بے شک مانگنا تو نہیں ہے اس سے تو منع فرمایا ہے لیکن ایمان اور احتساب کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ ناگواری انبیاء اور صاحب کرام کو کہاں کہاں پیش آئی ہے اس لیے میرے محترم دوستوں میں نے شروع میں بات اس لیے عرض کی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی مجموعہ کو تکلیف ہوئی ہے اس راستے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بندے کو اللہ کی طرف سے آنے والی بارش کی برکتوں پر شکایت کی کہاں گنجائش ہے اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس راستے کی تکالیف جن کے لیے تو نے انبیاء اور صاحب اکرام کو منتخب فرمایا تھا اس راستے کی تکلیف تو ہم پر لایا ہے اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے محترم غور سے بات سننا اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے ساری دنیا کے تاجر ساری دنیا کے کاشتکار ساری دنیا کے حکام سرد نے کہ عوام اور خواص یہی نہیں بلکہ اگر ذرا تحمل سے اور ٹھنڈے ذہن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اعمال صالح کرنے والے بھی خسارے سے نہیں بچ سکتے وہ بھی تمام کے تمام خسارے میں ہیں میری بات کی طرف پوری توجہ دینا اور دھیان سے بات سننا اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے اور حیرت کی بات یہ کہ اللہ نے یہاں انجیر کی زیتون کی تو ریسینا کی نہیں بلکہ قسم زمانے کی کھائی ہے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے چار اسباب نجات کے متعین فرما رہے ہیں اگر ان میں سے امت نے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کسی ایک سبب کو چھوڑ دیا تو امت خسارے سے نجات نہیں پا سکتی اللہ تعالیٰ نے امت کی نجات کے اسباب کو بیان فرمانے کے لیے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ امت یہ یہ نہ سمجھے کہ بات صحابہ کے کے کے کے زمانے زمانے اعتبار سے ہوگی یا اعتبار سے ہوگی یا کسی صلاح کے زمانے کے اعتبار سے ہوگی بلکہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ ہر زمانے کے انسان یہ سمجھ لیں کہ جب تک امت اجتماعی طور پر چار ذمہ داریوں پر قائم نہیں ہوگی اس وقت تک امت کسی بھی قسم کے خسارے سے نہیں بچ سکتی دینی خسارہ خسارہ دنیاوی انفرادی خسارہ اجتماعی خسارہ اس لیے وہ چار اسباب خسارے سے بچنے کے لیے کیا ہیں جن کا اللہ تعالی نے استثنا کیا ہے اس آیت کے اندر یہ فرما کر الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو لوگ یہ چاروں کام کریں گے صرف وہ خسارے سے بچیں گے ورنہ کوئی تین کام کر کے یا دو کام کر کے یا ایک کام کر کے خسارے سے بچنے والا نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے چار چیزیں بتلائی ہیں ایمان لانا اعمال صالحہ کرنا دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کرنا عام طور سے امت نے صرف ایمان اعمال صالحہ کو ذریعہ نجات سمجھ لیا ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اسباب نجات چار بتلائے گئے ہیں دو نہیں بتلائے گئے ہیں اسباب نجات چار بتلائے گئے ہیں دو نہیں بتلائے گئے ہیں ایمان اور عمل صالحہ یہ دونوں نتیجہ ہوں گے تواسب الحق اور تواسب صبر کا دوسروں کو ایمان پر لانا اپنے ایمان کی تقویت کا سبب ہے اور دوسروں کو اعمال پر لانا اپنے اعمال پر آنے کا سبب ہے اور تواسی بصبر کہتے ہیں دوسروں کو منقرات سے روکنا اپنے اندر منقراد کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ہے اور دوسروں کو معروفات پر لانا اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنے کے لیے ہے غلط فہمی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے امت نے اپنے آپ کو دعوت کا اہل نہیں سمجھا وہ غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے اور نصیحت کرنے کا وہی اہل ہے جو خود عمل کرتا ہو حالانکہ حکم یہ ہے مرو ولم میرو کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو اگرچہ تم خود اس پر عمل نہ کرتے ہو بات یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اگر عمل نہ کرنے والا کسی کو عمل کی طرف بلاتا ہے تو اس کو عمل کی طرف بلانے سے روک دیا جاتا ہے حالانکہ جو شخص خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو عمل پر نہ لائے وہ ایک فریضے کا چھوڑنے والا نہیں ہے بلکہ وہ دو فریضوں کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو عمل کی طرف نہ لانا ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے کہ نماز کا پڑھنا ایک فریضہ ہے روزہ بھی ایک فریضہ ہے ایک فریضے کے چھوٹ جانے کی وجہ سے دوسرے فریضے کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس لیے خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ امت کے خسارے سے نکلنے کے چار اسباب ہیں ایمان اعمال صالحہ تواسب الحق اور تواسب صبر بلکہ امام شافی رحمۃ اللہ سے یہ فرماتے تھے کہ اگر امت صرف سورہ العصر میں غور کر لے تو امت کی نجات کے لیے کافی ہے اس لیے میرے محترم دوستو ان دو ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ان دو ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ کہ الحق اور کو حکم کرنا دوسروں کو برائی سے روکنا یہ دونوں بھی ایمان اور صالحہ کی طرح نجات کے لیے شرط ہیں ورنہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس بستی کو اٹھا کر الٹ دو کیا اس میں تیرے تیرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری آبادی سے حاصل نہیں ہوا اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کو اٹھا کے اس سمے اس میں تیرا فلا بندہ ہے جو تیری عبادت سے کبھی حاصل نہیں ہوا اللہ نے فرمایا کہ میرے احکامات توڑے جا رہے تھے میرے دل کو مٹایا جا رہا تھا یہ اپنی ذات میں مشغول تھا دیکھو بہت توجہ سے بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ محض انفرادی زندگی کو بنا لینا امت کو چھوڑ کر اس میں کیا نقصانات ہیں اس پر کیا کم ہے کبھی اس غور نہیں کیا حالانکہ اگر قرآن کی آیتوں پر اور حاج پر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں حضرت نے تمام کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا یوسف نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو جو عموم کے تابع ہے تو کونے سے مان لو اور اگر عالمی دین چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو میں نے غور کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت وہ حرمین کی عبادت سے کیوں افضل ہے ایک دو روایتیں نہیں بلکہ صحیح قوی بہت سی روایتیں اور روایتیں نہیں بلکہ قرآن آیتیں وہ بتلا رہی ہیں کہ اعمال کو نقل و حرکت کے ساتھ اس طرح لازم کیا گیا ہے اس طرح لازم کیا گیا ہے کہ امت قیامت تک کبھی بھی یہ سوچ کرنا بیٹھ جائے کہ تبلیغ سے دین سیکھنا مقصود تھا اب دین سیکھ لیا ہے اب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے میں نے عرض کیا کہ حرمین کی عبادتوں کے جو فضائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے اس جگہ کو مخلوق کے لیے مرجع اور مرکز بنایا ہے جس میں آتا ہے کہ ایمان سمٹ جائے گا مدینے کی طرف جس طرح سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل کے اندر اور دین جگہ بنا لے گی مدینے میں اس طرح جس طرح پہاڑی بکرا پہاڑ کی چوٹی پر شیر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے یہ سب فضائل مسلم ہیں کہ دجال کا داخلہ نہیں ہوگا مدینہ مورہ میں لیکن اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اور اپنی وفات کے بعد بھی کبھی مدینہ منورہ میں رہ کر عمل کرنے کو اللہ کے راہ میں نکل کر عمل کرنے سے افضل کبھی قرار نہیں دیا اگر عبداللہ روا رضی اللہ تعالی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر بھی گئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم نکلے نہیں عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا آپ کی دعائیں لے لوں گا آپ کی کی فضیلت حاصل کر لوں گا پھر نکل جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ تیری تیری جماعت کے درمیان اس آگے دن میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہو گیا ہے اور اگر خیال یہ ہے کہ کئی دین کا کام صرف پھرنا ہی تو نہیں ہے یہ بھی ایک خیر کا کام ہے اور بھی خیر کے کام ہیں میں یہ نہیں کروں گا تو یہ کر لوں گا یہ نہیں کروں گا تو یہ کر لوں گا اور اللہ نے مال دیا ہے خیر کے راہ مال خرچ کر لوں گا کیونکہ مال خرچ کرنے والوں کو تو عمل کرنے والوں نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا اتنا پیچھے چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے نہ زندگی میں کبھی دین آیا ہے نہ کبھی آئے گا مال کے خرچ کرنے سے نہ کبھی زندگی میں دین آیا ہے نہ آئے گا بلکہ مال کے خرچ کرنے سے دین جا تو سکتا ہے آ نہیں سکتا مال کے خرچ کرنے سے زندگی سے دین نکل تو سکتا ہے لیکن زندگی میں دین آ نہیں سکتا اگر یہ خیال ہے کہ ہم خیر کی راہ مال خرچ کر کے نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل کر لیں گے تو آپ نے یہ خیال بھی صاف فرما دیا اور یہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا میں جتنا مال ہے وہ ہے کا روا تم اپنی طرف سے اپنا بنا کر خرچ کر دو اور خرچ نہ کر دو بلکہ اللہ کی رضا کے راستے میں اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دو تو فرمایا میں ان کے صبح نکلنے کی فضیلت تم حاصل نہیں کر سکتے میں نے تو صرف ان فضائل کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں فضل المجاہدین القاعدین عظیما کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں دین کی محنت کے لیے پھرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بہت اونچا رکھا ہے ان ان کے کے اعمال کے اجر کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ جتنے بھی انفرادی اعمال ہیں ان اعمال کے اجور محدود ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی کے اجر کی اللہ نے کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے حساب کرنے والے حساب نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی کیا فضیلت ہے ان تمام آیتوں پر اور روایتوں پر غور کر کے ہم سب کے سب ہم سب کو اس نتیجے پر پہنچانا چاہیے کہ یہ سارے فضائل اور نہ نکلنے پر وہی دیں نہ نکلنے پر وہی دیں اور تاخیر پر تنبیہ کابل مالک کا واقعہ قیامت تک امت مسلمہ کو صرف یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس راستے میں نکلنے کی تاخیر یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے یہ بتلانے کے لیے پچاس راتیں ایسی گزری ہیں ان تین صحابہ پر مرارہ ربیع قائد مالک اور امیہ ان پر یہ پچاس راتیں ایسی گزری ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود اپنی ذاتی پر تنگ ہو گئی سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اتنا ہنگامہ کیوں ایک آدمی نکلا ہے بار بار نکلا ہے کوئی ایک موقع ایسا آ گیا جس میں نکلنے کا ارادہ کرتے رہے لیکن نکلنے کا وقت گزر گیا یاد رکھنا اس ساری تنبیہ کا مقصد قیامت تک امت کو درس دینا تھا کہ اس راستے کی نقل حرکت کی کیا اہمیت ہے اور سارے فضائل اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کے وہ امت کے جمود کو توڑنے کے لیے امت کے جمود کو توڑنے کے لیے ہے اس امت کا امتیاز نقل حرکت میں ہے امت کے جمود کو توڑنے کے لیے اس سے اتنا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اب تک کی بات سے کہ جب حرمین کی عبادت خروج سے افضل خروج کی عبادت سے افضل نہیں ہے جب حرمین کی عبادت خروج کی عبادت سے افضل نہیں ہے تو پھر میرے آپ کی بستیوں کی اور میرے آپ کے کونوں کی کیا حیثیت رہ گئی ان دو مقامات کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برکت سے امن سے ہدایت سے انوارات سے بھرا ہے میری بستی کیا حیثیت رہ گئی اس لیے میرے دوست عزیزوں مجھے سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ وہ سنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک سنت ہے سنت دعوت جو اس امت کا امتیاز ہے جب تک دل کی گہرائیوں سے صحابہ کے خروج کو قیامت تک امت کی نقل حرکت نہیں سمجھا جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیز آخر میں پیش آنے والی تھی اور بہت جگہ پیش بھی نہیں آئی سارے فضائل صرف اس عارض پر محمول کر دیے جو کسی غزل میں پیش آئی ہے کہ اکثر غزہ پیش ہی نہیں آئی کیونکہ ایک انسان کی بھی ہلاکت یہ کبھی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا موضوع محنت نہیں بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن احسان کو دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں حتمر کو طرف آ گیا آپ کی کوشش پر تھک گئے آپ اور حکم بن احسان اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ تھک گئے دعوت دیتے رہے دیتے رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا نہیں گیا اور حضرت کیا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے آپ کیوں اس کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا حکم دیجیے میں اسے قدر کروں اور اسے اس کے ٹھکانے میں جانے میں پہنچا آپ نے باوجود یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ملحم ہیں فرشتہ اکبر کی زبان پر بولتے تھے لیکن آپ نے عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی کوئی اتفاق نہیں فرمایا یہ بات نہیں تھی کہ میرا میں نے بات پہنچا دی ہے میرا کام پورا ہو گیا ہے ہاں، سمجھتے تھے کہ بات کا پہنچانا تبلیغ ہے ہی نہیں تبلیغ تو خدا کی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بات کے پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں اس طریقے سے پہنچانے کے بعد بھی یہ کہنے کسی کو نہیں ہے کہ ہم نے بات پہنچا دی یہ ہاں، پہنچانا تھا اس کے بعد بھی پوچھنے کا حکم ہے اللہ بلف تو کہ کیا میں نے بات پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی میرے دوست عزیزو ایسے رواجی طریقے بات کے پہنچانے کے اس زمانے میں رائج ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے ذریعے سے بات کو پہنچا کر اور پیغام رسائی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے ایک میری بات یاد رکھنا جب تک دین کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نہج ان کے طریقے ان کے جذبے کے مطابق نہیں پہنچائی جائے گی اس وقت تک یہ تبلیغ کرنے والا اند اللہ معذور قرار نہیں دیا جائے گا اور کوئی طریقہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہوگا کوئی طریقہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ جو عمل عبادت کا یا ضرورت کا حاجت کا یا دعوت کا جو عمل بھی خلاف سنت ہے جو عمل خلاف سنت ہے اس عمل پر اللہ کی طرف سے تربیت کا ہدایت کا خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں ہے جو عمل خلاف سنت ہے اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے وعدہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پابندی اس کی مشابہت اور پوری طرح اس کے مطابق کرنے کی اس کا حکم ہے اور جتنی نقل سب کے مطابق ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہدایت اور اللہ کی طرف سے اتنی ہی نصرت کا وعدہ ہے لیکن رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہمارے جنہیں پہنچانے میں پہنچا دیا اور پھر اس پر اتنا ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں ہم یہ کر لیں جائیں گے وہ جو زمانے میں چاہیں گے وہ کر لیں گے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ سنت دعوت متعین کی گئی ہے اس کا طریقہ اس کے فضائل اور اس کے لیے نقل حرکت وہ متعین کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے خطوط کے ذریعے سے تو وہ خطری جماعت کو لے کر جماعت کو دے کر بھیجا ہے جماعت کو دے کر بھیجا ہے وہ خطری کسی ڈاک سے نہیں چلا گیا کہ بات کا پہنچانا ہے کسی طرح بات ان تک پہنچ جائے نہیں بلکہ خط جماعت لے کر گئی ہے اور یہ خط بطور دلیل کے تھا کہ ہم آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بادشاہ کے خط پھاڑنے پر آپ کو یہ فرمانا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا اس نے اپنا ملک پھاڑا ہے یہ ملک پھاڑنے کی جو بات ہے یہ صرف اور صرف اس پر ہے کہ خط جماعت کے ساتھ بھیجا آپ نے خط جماعت کے ساتھ بھیجا آپ نے اور خط آپ کی طرف سے گیا ہے خط آپ کی طرف سے گیا جماعت لے کر گئی آپ نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا ہے اس نے اپنے ملک پھاڑ لیا ہے اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر لیا ہے کیونکہ میں نے یہ توازی کرنا ہے کہ دعوت کے پہنچانے پر اللہ تعالی کی طرف سے جو غیبی نصرتیں نازل ہوتی ہیں ان غیبی نصرتوں کے نزول کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم تمام رواجی طریقوں سے بچ کر اور ان تمام طریقوں سے ہٹ کر ہماری بات کو ہمارے طریقے پر ہماری بات کو ہمارے طریقے پر لے کر جاؤ اننی انسما علیہ السلام کو واقعی خوف تھا اور خوف بھی اپنے ذمے قتل کا ایک ایک قتل بھی اپنے ذمہ تھا ایک قتل بھی اپنے ذمہ تھا کہ میں نے قتل کیا ہوا ہے میں کس میں کس طرح کے دعوت دوں آپ نے فرم... اللہ نے فرمایا لا تنیا فی ذکری میری یاد میں ذرا ذرا برابر کمی نہ کرنا میری یاد میں ذرا برابر کمی نہ کرنا اور لا تخافا کہ ہلدی دینے کی ضرورت نہیں ہے دعوت دینے میں تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی دعوت اور عبادت اور ان کی عادتیں یعنی ان کی ضروریات یہ بالکل سنت کے طریقوں سے ہٹ کر غیر طریقوں پر آ جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیسر کیسر کس طرح کی بادشاہ کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک پڑوسی مسلمان کو بھی دعوت دیتے ہوئے ڈریں گے کہ خبر نہیں آدمی کون ہے کس خیال کا ہے کس ذہن کا ہے بات لے گا یا نہیں لے گا یا اس کی طرف سے کیا ناگواری پیش آ جائے گی یہ بڑی بڑی سلطنتوں کو جا کر کیا دعوت دیں گے ان کے لیے تو ایک اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتے ہوئے اندر خوف محسوس ہوگا اس لیے کہ بات کے پہنچانے کے وہ تمام طریقے اور شرائط جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں میرے دوستو عزیزو بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مذاکروں میں سے صحابہ کرام کی نقل حرکت کے فضائل اور واقعات کم سے کم تر ہوئے جاتے ہیں کم سے کم تر ہوئے جاتے ہیں یہ سارے فضائل امت کے جمود کو اور ٹھہراؤ کو توڑنے کے لیے ہیں کہ اس امت کو کا امتیاز نقل و حرکت ہے ریاست ملفظات میں ہے کہ اس کام کا بنیادی مقصد امت کے جمود کو توڑنا اور اس کو نقل و حرکت پر ڈالنا ہے چنانچہ جو میں نے جتنے فضائل درج کیے ہیں بے شمار ہیں بے شمار ہیں ان سارے فضائل کا خلاصہ ہے امت کو قیامت تک کے لیے نقل حرف حرکت امت کو قیامت تک کے لیے نقل حرکت پر ڈالنا یہاں تک کہ امت نقل حرکت میں کمی آنے کو جرم سمجھنے لگے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیار فرمایا تھا کہ نقل حرکت میں کمی آنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا کہ نقل حرکت میں کمی آنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا میرے محترم دوستو کیونکہ نقل حرکت کے بغیر اعمال کا تعدیہ نہیں ہے عمل عمل سے زندہ ہوگا اپنی حرکت سے ہوگا اسی لیے مولانا اجاز صاحب کا محفوظ ہے اور چھپا ہوا ہے کہ انفرادی عبادات دین کی نصرت نہیں ہے اور دین کی نصرت کے بغیر امت کا کوئی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا غیبی نصرتیں جس نے امت کو ہر زمانے میں نجات دلوائی ہے وہ غیبی نصرتیں انفرادی عبادات پر نہ کبھی نازل ہوئی ہیں نہ کبھی نازل ہوں گی لوگ کرامتوں سے مطمئن ہیں کہ فلاں کی یہ کرامت ہے فلاں کی یہ کرامت ہے کرامت ہے کرامت کیا ہے کرامت سے فرد کا مسئلہ حل ہوتا ہے امت کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر آپ سے پہلے اور آپ کے بعد صحابہ کے ساتھ جی جن جتنی نصرتیں ہوئی ہیں ان نصرتوں سے فائدہ اعتبار امت کے ہوا ہے کرامتوں سے تو فائدہ افراد کو ہوتا ہے امت کو کرامت سے فائدہ کبھی نہیں ہوا امت کے مسائل نصرت کے بغیر حل نہیں ہوں گے اور نصرتیں انفرادی عبادات پر انفرادی زندگی پر کبھی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی یہ بات یاد رکھو ہم سمجھتے تھے کہ انفرادی عبادات پر اللہ کی نصرت نازل نہیں ہوں گی کیونکہ انفرادی عبادت دین تو بے شک ہے اس سے انکار نہیں ہے دین تو بے شک ہے لیکن افرادی عبادات دین کی نصرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں جو نازل ہوں گی وہ دین کی نصرت پر نازل ہوں گی اور دین کی نصرت وہ نقل حرکت کے ذریعے ہر ایمان ایمان والے کو پر لانا ہے دین کی نصرت نقل حرکت کے ذریعے ہر ایمان والے کو ایمان پر لانا ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ جو مجھے نظر آ رہا انتہائی کوتا نظر کو وہ یہ کہ اب کام کرنے والوں کی طبیعتیں رواجی چیزوں کے استعمال اور کام کی بنیادی کام کی بنیادی اعمال کو کی طرف کھینچنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں دعوت جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے طریقے اعلان کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ نے اس کے الہام کا جو اصل سبب رکھا ہے وہ ایک مومن بندے کا دین دین کے کسی ایک شعبے اور ساری امت کی ہدایت کے فکر پر رکھا ہے آپ اندازہ کریں اذان جو دعوت تامہ ہے اذان دعوت تامہ ہے نماز مل گئی آپ کو معراج میں اذان نہیں ملی کیوں اس لیے کہ ہم اذان دو شرطوں پر دیں گے ایک رواجی طریقے چھوڑنے پڑیں گے رواجی طریقے چھوڑنے پڑیں گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ امت کو عبادت پر جمع کرنے کے لیے امت کو عبادت پر جمع کرنے کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا چنانچہ نماز کا حکم آ گیا لیکن اذان نہیں آئی اذان نہیں آئی کہ یہ نماز دے لو عیسا اذان بھی لے لو اذان نہیں دی گئی صرف نماز کا حکم دیا گیا اذان کی مشروعیت سے پہلے حد بلال علی اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک کے گھر پر جاتے اور نماز نماز نماز نماز نماز نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے ایک ایک گھر پر جا کر آواز لگاتے لوگوں کو جمع کرتے نماز کے لیے جب سب جمع ہو جاتے تب نماز کھڑی ہوتی اس دقت کو سامنے رکھ کر صحابہ نے حج کہہ یا رسول اللہ بہت سے جمع کرنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلانات کے بہت سے بہت سے اسباب ہیں ہم تبلا بجا دیں سارنگی بجا دیں آگ جلا دیں لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جائیں گے پھر نماز ہو جائے گی فرمایا نہیں یہ طریقہ یہود کا ہے یہ طریقہ نصارہ کا ہے یہ طریقہ مجوس کا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے جمع کرنے کا جہاں کوئی دقت آتی ہے سب سے پہلے رائے دیں گے رائے دینے والے کہ ہاں یہ سبب ہے کبھی غور نہیں کرتے کہ دعوت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے فوراً فوراً رواجی چیزیں پیش ہو جائیں گی صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ مجمع کو جمع کرنے کے لیے تو یہی ہمارے پاس اس زمانے میں چیزیں ہیں کہ سارنگی بجا دیں یا ڈھول بجا دیں یا آگ جلا دیں فرمایا طریقہ ہمارے نہیں ہے پھر کیا کریں کہ ملاقاتیں ایک گشت کر کے جمع کرو گھر گھر بلال نماز کے لوگوں کو لانے کے لیے جاتے تھے سر جمع ہو جاتے تھے تو نماز ہو جاتی تھی لیکن اس مشورے سے جب تمام روایتی چیزوں کو روک دیا گیا منع کر دیا گیا اب تو ایک عجیب و غریب مزاج بنتا جا رہا ہے کیوں جناب یہ ایک چیز ہے آپ اس کو چاہے حرام استعمال کریں چاہے حرام استعمال کریں کیا حرج ہے جی اس میں مجھے یاد ہے حرم میں بیٹھا ہوا تھا قرآن کی تلاش کے لیے اٹھا اور تو بابا پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہ بھائی قرآن لینے کے لیے جا رہا ہوں کہ نہیں نہیں نہیں یہ میرے پاس موبائل ہے اسے پڑھ لیجیے قرآن اور کہہ کہ اس میں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو اور بھی سہولت ہو گئی حالانکہ وہ تلاوت جو مسواک اور وضو کے ساتھ کی جائے حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کے ساتھ کی جانے والی تلاوت میں فرشتہ منہ سے منہ لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے ایک آیت اور پڑھ لے ایک آیت اور پڑھ لے عمل کی توفیق کے بڑھنے کے سارے امکانات رواجی چیزوں نے ختم کر دیے ہیں کہتے یوں ہے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے عمل کی روح نکالنے والے اسباب ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ تو اللہ کی نعمت ہے رہا آپ کا استعمال کہ وہ تو حلال حرام تو آپ کے استعمال پر ہے جب سنتوں سے طبیعت ہٹ جاتی ہیں اور رواج طریقوں کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی تعویلات کی جاتی ہیں میں نے عرض کیا کہ نہیں مجھے تو اسے ہاتھ لگاتے بھی شرم آتی ہے اور قرآن قرآن ہے نبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پڑھتے تھے آنکھوں پر رکھتے تھے سر پر رکھتے تھے اور پیار کرتے تھے اور کہتے میرے رب کا کلام ہے میرے رب کا کلام ہے تو وہ جیسا طریقہ اس زمانے کا ہے کہ آؤ بحث کر لو جو اپنے دلائل سے جیت جاوے جیت جاوے کیونکہ اب تو حق و باطل کی تمیز تو رہی نہیں ہے اب تو جب غائب آ جائے وہ حق پر جو مغلوب ہو جائے باطل پر جب حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ خبر ہی نہیں ہو معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کے دہرے باطل کی دہرے حق کیا ہے باطل کیا ہے میں نے عرض کیا کہ میں تو کسی بحث سے پڑھنے والا نہیں ہوں میں تو کہ نہیں مجھے تو آپ بتلا تو دیجئے کہ اس میں کیا حرج ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک چیز ہے آپ اس کو چاہے طریقے حلال میں استعمال کریں جائے حرام میں استعمال کر لیں تو میں نے عرض کیا میں نے کہا یہ اگالدان رکھا ہوا ہے تھوکنے کے لیے میں اسے دودھ پیش کروں آپ کو آپ پینا پسند کریں گے یا نیا لے آؤں آپ اسے دودھ پینا پسند کریں گے یا کسی مہمان کو پیش کر کے دیکھ لیں وہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض اگر آپ یہ خیال ہے کہ چیز بن گئی ہے جس طرح چاہو استعمال کر لو تو سمجھ میں آئی ان کے تو میں نے ساری بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو اس وقت کے آلات تھے وہ پیش کر دیے کہ ہمارے یہ آلات ہیں آپ نے نہیں یہ طریقہ یہود کا ہے یہ طریقہ مجوس کا ہے یہ طریقہ نصارہ کا ہے ہم میں سے کوئی طریقہ نہیں چاہیے حالانکہ نماز کے لیے جمع کرنے کا مسئلہ ہے اہمیت اس امر کی ہے فرمایا کہ نہیں لوگوں کو گھروں پر جا کر بلا کر لانا تو ہو سکتا ہے لیکن ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو سکتا جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس کا استعمال اس میں انصاف ہے اس کے علاوہ استعمال کرنا ظلم ہے چنانچہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اس مشورے سے یہ فکر لے کر اٹھے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے فکر پر آسمان سے خواب کے ذریعے نماز نازل اجے اذان نازل فرمائی اور فرشتے نے اذان دے کر ان کو اذان سکھلائی اور صبح نے اپنا خواب لا کر آپ نے پیش کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے اور یہ خواب حق ہے یہ ساری بات میں صرف اس وقت کر رہا کہ دعوت کو سمجھو کہ دعوت کیا ہے وہ دعوت نہیں ہو سکتی جو کسی روایتی طریقے پر موقف ہو یا اس کے کرنے کے لیے میرے نزدیک جتنے بھی اور اسباب ہیں ان کا خدا کی قسم دعوت سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے مجاہد کو اس کے گھوڑے کی ریت پر اور پیشاب پر اور غبار پر صرف اس لیے اجر مل جاتا ہے کہ یہ گھوڑا مجاہد کے کے تابع تابع ہے یہ گھوڑا مجاہد ہے ورنہ تاجر کے گھوڑے تاجر کے گھوڑے کے لیے یہ فضیلت ہی نہیں ہے مجاہد کے گھوڑے کے لیے فضیلت ہے اس لیے میرے محترم دوستو میں کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کہ اس کام کے ذریعے سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے یقینوں کو بدلنا تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ اللہ کی سے لے کر آئے ہیں اور ان کا یہ کلمہ ہر قوم کے کلمے کے خلاف رہا ہے یہی دعوت ہے زراعت سے نہ ہونے صنعتوں سے نہ ہونے حکومتوں سے نہ ہونے اکثریت سے نہ ہونے کی جائیداد سے نہ ہونے انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں اللہ کی طرف دعوت دے کر آئے ہیں وہ اللہ کے غیر سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور اس کی تعلیم لے کر آئے ہیں ساری قوموں سے لڑائی تو اس پر ہے لڑائی تو اس پر ہے عبادت پر کسی نبی سے کسی قوم کی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کوئی لڑائی نہیں ہے رابانیت پہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ اپنا عمل کریں اپنا ذکر کریں اپنی عبادت کریں نہ آپ ہمیں چھیڑیں نہ ہم آپ کو چھیڑتے ہیں لڑائی تو ساری توحید پر ہے لڑائی ساری اس پر تھی ابن دغینہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جہری تلاوت سے صرف اس لیے روکا تھا کہ آپ کی تلاوت سے ہمیں اپنے عورتیں بچوں کے اسلام میں داخل ہونے کا خطرہ ہے دیکھو غور کرو کہ ابو بکر تم چھپ کر عبادت کرو آہستہ آہستہ قرآن پڑھو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ہم تم جیسے آدمیوں کے آج نکالنا نہیں چاہتے تمہارے جیسا سخی تمہارے جیسا لوگوں کام آنے والا ایسا تمہارے جیسے کوئی ہے نہیں لیکن قرآن زور سے پڑھو گے تو ہم تمہیں ایسے نکال دیں گے اس لیے کہ تمہاری تلاوت سے ہماری عورتیں اور بچوں کے اسلام میں داخل ہونے کا خطرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دعوت کے ساتھ کیسی تلاوت تھی کیسی تلاوت تھی کہ مشرقین تلاوت سن کے اسلام میں داخل ہوتے تھے اور بچے ٹوٹے پڑتے تھے وہ بکر ابھی اللہ تعالیٰ پر کیونکہ ان کی تلاوت آئیانہ تھی میرے دوست عزیزو دعوت کے ساتھ اعمال کے دعوت کی قربانیوں کی وجہ سے اعمال کے اندر وہ جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کفر ان کو کھینچتا ہے اپنی طرف لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے اسلام میں آ جاتے ہیں تو میں حض کر رہا تھا کہ لڑائی تو ساری اس پر ہے اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے یقینوں کی تبدیلی کیونکہ جتنی بے دینی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کے غیر کی تاج یا بے دینی اللہ کے غیر کی تاج کی وجہ سے ہے یا بے دینی اللہ کے غیر کے روح کی وجہ سے ہے یا غیر ہے جو اسے طریقے کی طرف مجبور کیے ہوئے ہیں چلنے پر یا غیروں سے محبت ہے اور محبت یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا دین ضائع ہو رہا ہے اس لیے اس کام کا سب سے بنیادی مقصد ہے یقینوں کا بدلنا آپ سب حضرات اچھی طرح کان کھول کر اور فیصلہ کر کے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام کا صحابہ کرام کے ایمان کی ترقی کا بنیادی سبب کیا تھا اور ایمان سیکھنے کا طریقہ کیا تھا آج کل تقریبا بہت ہے ایمان پر لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان اپنے ایمان میں زیادتی کرنے کا سبب اور طریقہ کیا تھا اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اول تو میں اتنا ہاتھ کرتا جاؤں پہلے کہ سب سے بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں پڑھے لکھوں میں جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ دعوت تو اصل غیر مسلم کے لیے ہے سب سے پہلے تو اپنے دلوں سے اس بات کو نکالو کہ دعوت غیر مسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر ایمان لانے کا حکم تو اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے غیر کو تو اسلام کی دعوت ہے اسلام کون پیش کرے گا کہ اسلام ایمان والے ہی پیش کر سکتے ہیں مناسب منافق اسلام پیش نہیں کر سکتا اسلام تو ایمان والے ہی پیش کر سکتے ہیں ایمان کی جو اسلام تھا وہ اس, اسلام کی دعوت تھی غیروں کو اسلم اسلم فرائض پیش کیے جاتے تھے غیروں پر یہ خیال کر لینا کہ دعوت کی محنت کا میدان اصل غیر غیر ہے نہیں بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ان میں سے اکثریت ایمان والوں کی طرف بھیجی گئی ہے کہ جاؤ ایمان والوں کو ایمان والا بناؤ اس لیے حکم ہے اللہ کا یا آمنو آمنو ایمان والو تم ایمان لاؤ ایمان والا تو نہیں ایمان لاؤں تفصیل کی ہے اے ایمان والو اطاعت کی زندگی گزارو مجھے میں نے قرآن آیت پڑھی تھی ابتدا میں ان اللہ من آمن اللہ تمام کام کرنے والوں سے نئے اور پرانے جتنے بھی ہیں سب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ایمان کے سیکھنے کا ایمان کے سیکھنے کے طریقے کو اس وقت اب ایمان کی سیکھنے کو صحابہ کرام کے طریقے پر لاؤ صحابہ کرام کے طریقے پر لاؤ کیونکہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے میں یہ نہیں ملتا کہ مسجد سے نکلے اور ملاقاتیں کرتے ہوئے دو چار سے بات کی اور دفتر کو چلے گئے دو چار سے بات کی اور دکان پہ چلے گئے دو دو چار سے بات کی اور اپنے اپنے اپنے کام سے دنیا کاموں کی طرف چل دیے ہمیں صحابہ کرام کے ایمان سیکھنے ایمان میں تازگی اور ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے جو صحابہ کرام کا منقول روایتوں میں جو منقول طریقہ ملتا ہے جو روایتیں موجود ہے وہ طریقہ یہ ملتا ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آویں کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ بنا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ آپ حیات صحابہ کی تیسری جلد کا ابتدائی حصہ دیکھ لیں میں حضرت نے حید صاحب میں کیونکہ پڑھنے کا تو شوق ہے نہیں کیونکہ ایک مزاج یہ بن گیا کہ یہ بھی تعلیمی کتاب نہیں ہے یہ بھی تعلیم نہیں ہے اس کی بھی تعلیم نہیں ہے اس کی بھی تعلیم نہیں ہے جتنا کچھ بڑے کر کے گئے تھے اپنے مجمے کو ساری امت کو اس پر ڈالنے کے لیے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جھک مارنے کے لیے لکھا تھا سب کچھ کہا گیا تھا ہمارے علیہ سے کہ آپ تبلیغ پر ایسے اصول لکھ دیجئے جس سے آپ کے بعد کام آپ کی چاہت کے مطابق ہو حضرت فرمایا میں نمونہ نہیں ہوں میں نمونہ نہیں ہوں نمونہ صحابہ ہیں نمونہ صحابہ ہیں اور صحابہ کا نمونہ بنایا گیا ہے اصحابی کا نجوم کہ میرے صحابہ ہیں ستاروں کی طرح جن کے ذریعے سے ہر زمانے کی ظلمتوں میں راستہ پانے کے لیے اور ظلمتوں سے نکلنے کے لیے ان کو مقتدہ بنایا گیا ہے میں نمنا نہیں ہوں نمونہ صحابہ ہیں سب سے پہلے صحابہ کی ایمان کی مجلسیں مسجد کے اندر ایمان کے مجلسوں کو ثابت کیا ہے اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صحابہ صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آؤ ایمان سیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ بلکہ الفاظ ہی ہے یہ الفاظ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہ میں تمہیں یہاں اس لیے جمع کرتا ہوں ایمان کے مجلس میں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو کیونکہ حقیقت کی خبر نہیں ہے اعتراض آدمی کرتا ہے صرف اس لیے کرتا ہے کہ حقیقت آج سے بے خبر ہے کہ کیا جناب تبلیغ سے ایمان بنے گا کہ نہیں تبلیغ کا تبلیغ کا ہمارا نہیں ہے کام تو صحابہ کی نقل ہے یہ صحابہ کا معمول یہ تھا ایمان سیکھنے کے عنوان پر ملاقاتیں کر کے صحابہ صحابہ کو مسجد میں جمع کرتے تھے کہ اجلس بنا نومن آؤ تھوڑی کے یہاں بیٹھو ہمارے ساتھ پر ایمان ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو ایک صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ حضرت نے فرمایا یہی ہے یہی ہے یہی ہے لوگوں نے پوچھا کیا ہے کیا آپ کسے کہہ رہے یہی ہے فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے میں نے بات کی تھی کہ زمانے میں تو یہ سمجھے جانے لگا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کا اور اس کی دعوت کا میدان غیر ہے نہیں اللہ نے فرمایا ہے اجزاء کہ ایمان والے کلے میں لائے رہے اللہ کے زیادہ اہل ہیں زیادہ حقدار ہیں یہ فرمایا کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں زیادہ حقدار ہیں کیونکہ تقوی کا کلمہ ہے یہ سمجھنا کہ کلمے کی دعوت کا اصل میدان غیر ہے قرآن خود کیا نے فرمایا اس کے کلمہ پڑھنے پر فرمایا یہی وہ کلمہ ہے جس کا مومن زیادہ حقدار ہے اس لیے میرے دوستو عزیزوں اچھی طرح سمجھ لینا ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں جو کم سے کم کم سے کم ڈھائی گھنٹے شرم آتی ہے کہتے ہوئے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا جس کام کے جو کام کرنے کے لیے دیا تھا اپنی ساری خواہشات اپنی تمام ضروریات اپنی کمائی کے نقشوں میں سے ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا اللہ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے وہاں آدھا دن آدھی رات صاحب نے تقسیم کیے ہوئے تھے یہاں شرم آتی ہے کہتے ہوئے لیکن جتنی اللہ توفیق دے دے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے ملاقات کر کے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑو ہمیں صحابہ کرام کی محنت میں یہی ملتا ہے رواج کا رواج کا تقاضا یہ ہوگا کہ بعد جہاں مسلمان ہیں وہاں پہنچا دو نہیں دعوت کا سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ماحول ہے ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان کے ماحول میں لے آؤ اس لیے کہ اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر کسی شخص کو اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا اور اپنی غفلتوں کا کبھی اندازہ ہو نہیں سکتا مسجد کی طرف چند قدم اٹھوا دینا اللہ کی طرف قدم اٹھوانا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں جو میں ادھر چڑھ کر آتا ہے میں کدھر دوڑ کر آتا ہوں یہ پوری بات ایمان کے حق میں عرض کر رہا کہ جس طرح ہر چیز کے بننے کی جگہ ہوتی ہے سوئی سے لے کر راکٹوں تک ہر چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے ایک معمولی چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے تو میرے دوست عزیزو ایمان وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ کے علاوہ کہیں بن جائے ایمان کے بننے کی جگہ اور ایمان کی ترقی کی جگہ وہ اللہ کا گھر ہے اس لیے خوب فضائل بیان کیا کرو مساجد کی ملاقاتوں میں یہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے دین ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور کیوں نہیں آپ غور کرتے ان مشرقین کے واقعات پر تو <coughs> فیل بھی ہمیں دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے تو قریش ڈرایا رایا طفیل کو کہ طفیل نہ ان کی بات سننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ ان سے بات کرنا ان کی بات شہر کی طرح اثر کرتی ہے جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کے نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہر چیز نہیں سنوں گا پھر بھی خطرہ تھا کہ ایسا نہ کوئی کان میں بات پڑ جائے تو میں نے روئی اپنے کانوں میں ٹھوس لی اتنا اعراض اتنا اعراض تھا آپ کی دعوت سے کہتے ہیں میں اپنے کانوں کو بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوا اس زمانے جہلیت میں لوگ آتے تھے تھوڑا کتوا بھی کرتے تھے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اندر سے میرا دل چاہا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے پڑھا لکھا آدمی ہوں شاعر ہوں اچھے برے کلام سے واقف ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا اسی وقت خود ہی عرض کیا کہ رسول اللہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں اس لیے کہ وہاں کسی فرد کو بے اعتبار فرد کے تیار نہیں کیا جاتا تھا وہاں ہر فرد کا اعتبار امت کو تیار کیا جاتا تھا آپ کی بے چینی کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرا سب سے پہلا کام یہ ہے جو آپ کا ہے مجھے تو یہ کرنا تھا کہ مسجد سے باہر یہ کیفیت تھی کہ ان کی بات کو سننا نہیں ہے اور مسجد داخل ہو کر کان سروی نکالی بات سنی اسلام قبول کیا اور اپنی اپنی قوم کے اسی خاندان اپنی قوم کے اسی خاندانوں کو اسلام میں داخل کیا اور لے کر آپ کی میں حاضر ہوئے جو بات سننا نہیں چاہتا تھا مسجد کے ماحول نے اس کے اندر یہ فکر پیدا کی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ رواج چاہے گا کہ بات یہاں کر لو جہاں میں ہوں صحابہ کا قول ملتے ہیں اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے دیکھا مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کاش تم دیکھ لیتے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہوا جو آج صرف تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے کھلا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ہم تو مجمع کی کثرت کی مجبوری میں میدان میں اجتماع کرتے ہیں ورنہ امت کے جڑنے کی جگہ صرف مسجد ہے کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور فرشتوں کے اپنے پروں سے ایمان کے حلقوں کو گھیرنے کی جو فضیلت ہے وہ صرف مسجد کے ساتھ ہے صرف مسجد کے ساتھ ہے کہ حدیث میں سراہد ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں میری میرے الفاظ کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ہر وہ حلقہ جس میں دین کے احکام دین کی تعلیم آخرت کی تذکرے اللہ تعالی کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی اور اس کی توحید کے تذکرے ہوں یہ ان حلقوں سے یہی مراد ہے کہ اس نے فضیلت یہ فرمائی ہے کہ فرشتے اپنے سے آسمان تک ایسے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کیونکہ میرے دوست عزیزوں تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے بلکہ تصوف کا خلاصہ صرف اور صرف سنتوں کی پابندی اور سنتوں کا التظام ہے سنتوں کی پابندی سنت کا انتظام سنت کو لازم پکڑنا یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے ورنہ جس کے اندر اتباع سنت نہ ہو اس کو خدا کی قسم اپنی بزرگی ولایت کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا اس لیے یاد رکھنا کہ علم کو بھی ذکر فرمایا ہے کیونکہ بقول حضرت کے کہ اگر علم نہیں ہے تو صرف ذکر کہ شیطان جاہل صوفیہ کو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ علم خود ذکر ہے اللہ کو اس کے احکام سے یاد رکھنا میں اس وقت کر رہا تھا کہ مسجد میں جو حلقہ ہے اس حلقے میں ایمانیات عبادات معاملات اخلاق اور معاشرے دین کے تمام شعبے جو کچھ ایمان سے مطلوب ہے ایمان سے اللہ کے سارے احکام مطلوب ہیں ایمان کا مطلب صرف نفیس بات نہیں ہے جس حلقے میں دین کے سارے شعبوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں خدا کی قسم اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں میری بات بہت توجہ سے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے بلکہ حدیث میں سراہد ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں میری بات پہ کی طرح توجہ دینا پوری فرشتے اپنے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ان سے سے بہتر بہتر مخلوق میں فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرماتے ہیں اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر کہ اکثر علماء کی تفسیر اور خود ابن عباس رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ ذکر اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے تذکرے کر رہے ہیں یہ ہے ذکر اکبر کہ بڑوں کا ذکر کرنا بڑی بات ہے یہ نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر اکبر ہے ذکر ذکر اللہ کا تو ہے ہی بڑا اللہ کے ذکر سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں اللہ فرما رہے ہیں ذکر اللہ اکبر اللہ تعالی کا اپنے بندوں کا ذکر کرنا یہ ہے ذکر اکبر کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر کرا آسمانوں میں آج تو کوئی وزیر کوئی بادشاہ کسی کا نام لے دے ہم میں سے وہ خوشی میں پورے نہیں سنبھالے گا اور فخر کرے گا کہ میرا نام لیا ہے وزیر نے اللہ فرما رہے اللہ فرما رہے میرا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ تعالی کا اپنے ایسے بندوں کا ذکر کرنا جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا کہ اللہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں آسمانوں میں یہ ہے ذکر میرے دوست عزیز ہو کیونکہ زمانہ جا رہا ہے رواج کی طرف تو رواجی چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھیں دین کی بات ہوگی اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے یہ مشہور ہے یہ معروف ہے اسی کو لوگ جانتے ہیں کہ اذان ہو گئی تھی تجارت چھوڑ دی تھی اور نماز ہو جی کہ اب کرو تجارت تو ذرا اس پہ غور کر لیا جائے کہ آپ کے مجھے اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھے دین کی بات ہوگی اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اذان ہو نماز ہو چکی ہے اب کرو تجارت تو یہ تعارف ہو رہا ہے تو لہذا کیا کیا کرنا چاہیے میں نے کہا کہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو تو اس وقت کمائی کے نقشوں میں لگنا کتنی بڑی بے دینی ہے جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو تو کمائے کے نقشوں میں رکھنا کتنی بڑی بےدینی ہے تو میں نے عرض کیا میں نے کہا ایک تفسیر تو پکڑ لی ایک تفسیر تو پکڑ لی کہ نماز ہو چکی ہے اب تجارت کرو اور ان علماء کی تفسیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں اللہ کے فضل سے تجارت مرادی نہیں ہے یہاں اللہ کے فضل سے علم حاصل کرنا مراد ہے اذا فانتشروا فی فضل اللہ کہ نماز ہو چکے تو قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے ادھر تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے ادھر مسجد میں اللہ کے احکامات سکھلائے جا رہے ہیں ادھر فضائل کا حلقہ لگا ہوا ہے فانتشروا فی فضل اللہ کہ پھیل جاؤ کہاں کہ علم کے حلقوں میں خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے اس سے طلب علم مراد ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تجارت مراد لی جائے صرف اس لیے کہ اللہ تعالی نے تجارت سے روک دیا تھا یہ روکنا نماز کے لیے تھا اب نماز ہو چکی ہے تو ممانعات کو اٹھانے کے لیے فرمایا کہ تجارت کر سکتے ہو تو یہ فرماتے ہیں علماء کرام معتبر تفاصر میں ہے بلکہ تفسیر مظہری میں تو صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اس سے اگر طلب رزق مراد لیا جائے تو یہ حکم عباہت کے لیے ہے کہ ہاں اب جائز ہو گئی ہے تجارت کرنا کیونکہ ہم نے تمہیں تجارت سے روک دیا تھا اذان پر تجارت کر سکتے ہو لیکن اگر اس سے طلب علم مراد ہے تو پھر یہ حکم عباہت کے لیے نہیں ہے پھر حکم استحباب کے لیے ہے استحباب کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ حکم استحباب کے لیے ہے اس لیے میں عرض کر رہا کہ دو چیزیں دو عمل ہیں اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والے ایک اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنا اور دوسرے اللہ کے راستے پیدل چلنا یہ دو عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں جتنے اس کے غصے کے مظاہر دنیا میں اس وقت فسادات میں زلزلوں میں طوفانوں میں مختلف قسم کے حالات آ رہے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے یہ دو عمل ہیں اللہ کے گھروں کا آباد کرنے والوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے جو عذاب آنا مقدر ہو چکا ہے اور اللہ کے راستے پہلے چلنا اللہ کے غصے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر جہنم ہے جب اللہ کے کی بدل نقل حرکت جہنم اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ کے راستے کی بدل نقل حرکت سے جو اللہ کے غصے کے مظاہر دنیا میں ہیں جو, جو جہنم کے مقابلے میں انتہائی ہلکے ہیں تو اللہ کا یہ غصہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہوگا اس لیے میرے بزرگ دوست جی دو میں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ امت کے جڑنے کی جگہ مسجد ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری یہ محنت کہیں اس رخ پر نہ چلی جائے کہ نکلے اور ملاقاتیں کی اور بات پہنچائی اور فارغ ہو گئے نہیں بلکہ مسجد کیونکہ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے مجھے کی بات یاد آ گئی سمجھ لیں کہ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے اللہ کا تعلق پیدا کی جگہ اصل مسجد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو مسجد والا بنایا تھا اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے صرف نماز کی نہیں تھی مسجد نماز مسجد کا ایک عمل تھا جو آمار دعوت کے دوران شروع ہو جاتا تھا جو ہماری دعوت کے دوران شروع ہو جاتا تھا بارش بند ہو گئی صحابی نے آ کر سامنے کے دروازے پر رسول کیا جانور ہلاک ہو رہے ہیں کھیتیاں سوکھ رہی ہیں راستے بند ہو گئے ہیں بارش کی دعا کر دیجیے آپ نے دعا فرمائی ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کا پانی کے قطرے بہ رہے تھے اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا اگلے جمعہ صحابی آئے دروازے پر پھر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھیتیاں ڈوب گئی ہیں مکانات ڈوب رہے ہیں راستے بند ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کیجیے بارش رک جائے آپ نے دعا فرمائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نکلے مسجد سے تو دھوپ میں چل رہے تھے اس لیے ہر مسئلے کا حل مسجد سے متعلق تھا ایمان سیکھنا ہو علم حاصل کرنا ہو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے اپنے مسائل کو حل کرانا ہے حضرت ماما رضی اللہ تعالیٰ قرض سے تن آ کر مسجد میں آ کر بیٹھے اے ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں کیا اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کے ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی بتلا بتائیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونے کا قرضہ ہو یمن کے پہاڑ کے برابر قرض سارا اللہ تعالیٰ ادا کرا دیں کیا کہ ضرور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو یہ دعا پڑھا کرو اللہ میں اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال اس دعا کے مستحق صرف اس پر ہوئے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اس لیے میرے دوستو میں نے عرض کیا کہ ایمان کا سیکھنا اس کام کا بنیادی مقصد ہے مسجد میں لا کر یا ایمان کے حلقوں میں لا کر بٹھاؤ اور یہاں ایمان کی تعلیم دو یہاں ایمان کی تعلیم دو جم کر اس کی دعوت دو کہ کرنا والی ذات اللہ کی ہے دیکھو گھروں کے دفتروں کے بازاروں کے ماحول سے نکالنا ہے دعوت کے ذریعے اور مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ کہ کرنا والی ذات اللہ کی ہے کیونکہ جتنے کائنات کے نقشے ہیں دعوت کے ذریعے ان نقشوں کا یقین دلوں سے نکالنا ہے دعوت کے ذریعے نقشوں کا یقین جلو سے نکالنا ہے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے اپنے اور ساری امت کے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالنے کے لیے انہیں سب سے پہلے ان کو ان نقشوں سے نکالنا پڑے گا ان نقشوں سے نکالنا پڑے گا ہم سماتے تھے گشت کی حیثیت تو ایسی ہے گشت کرنے والوں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے کسی ڈوبتے آدمی کو پانی کی تہمے سے نکال کر لانا یا بھڑکتی ہوئے آدمی سے لوگوں کو بچا کر باہر نکالنا ابھی ہمیں مسجد سے باہر کی ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہے اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں دعوت کے ذریعے لوگوں کو باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے کیونکہ اللہ کے تعلق پیدا ہونے کی جگہ یہ ہے یہاں لا کر یہاں لا کر یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو یہاں مسجد کے ماحول میں لا کر بات کو سمجھاؤ کہ ایمان سیکھنے کی جگہ اصل مسجد ہے میں عرض کر چکا صاحب اکرام کا معمول میں عرض کر چکا ہوں صاحب اکرام کا معمول بلکہ مسجد میں ایمان کے حلقوں سے ہی ایمان ترقی کیا کرتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف نے باب قائم کیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان ترقی کرتا ہے اور بطور دلیل کے جبل رضی عمل نقل کیا ہے ترجمان السنہ میں جلد اول میں بدر اس کو نقل کیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی ایمان سیکھنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا طبیعغ کے طریقے سے ایمان کہ میں بار بار عرض کر رہا طریقہ والوں کا نہیں ہے طریقہ صحابہ کا ہے اور یہ بات طے ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے یہ بات طے ہے امام مالک امام مالک رحمتہ اللہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک نہ کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے اس لیے میرے دوست عزیزو یہاں مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ کی قدرت سمجھاؤ دیکھو مجھے ایک بات عرض کرنی ہے چار چیزیں ہیں جن کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا اور چار چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی چار چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا اور چار چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی سب سے پہلے مجھے عرض کرنا ہے کہ وہ چار اسباب کیا ہیں جن کے بغیر ایمان نہیں حاصل ہوتا سب سے پہلا سبب اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی کو بولنا جب تک اس کو بذات خود اس کو بذات خود مقصود نہیں سمجھو گے ہاں جناب ہم جاتے ہیں اللہ ایک ہے نہیں کافی نہیں ہے جاننا کافی نہیں ہے جاننا اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا حکم ہے یا یو اللہ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات خود مقصود ہے ہی نہیں وہ تو عمل کے لیے مقصود ہے اس سے فراغت ہو جائے گی نماز کا علم روزے کا علم زکوٰۃ کا علم حج کا علم یہ تو احکامات کا علم ہے محدود ہے اس سے فراغت ہو جائے گی ایک آدمی کو معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے حج کیسے کیا جاتا ہے اس سے فراغت ہو جائے گی کیوں کہ علم بذات خود مقصود نہیں عمل کے لیے مقصود ہے عمل سے علم مقصود ہے لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کی قدرت اس کی عظمت کو بیان کرو اور بیان کیسے ہوگی دیکھو انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات جن سے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی کبریائی اور اس کی سمدیت ظاہر ہوتی ہے انہیں بیان کرنا چاہیے ان کو بیان کرنا چاہیے کیونکہ جب تک اللہ کی سمدیت کو بیان نہیں کرو گے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں جب تک اللہ کی سمدیت کو بیان نہیں کرو گے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں وہ تو اللہ کے غیر سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اللہ کے باقی متاثر نہیں ہے وہ متاثر ہوتا ہے مخلوق سے اللہ کا تاثر پیدا کرنا بذات خود مطلوب ہے اس لیے حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو لیکن وہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے جن سے اللہ کی سمدیت اللہ کی سمدیت ثابت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی شکلیں سامنے آتی گئیں ان سب کا انکار فرماتے رہے ستارے کی شکل چاند کی شکل سورج کی شکل نمرود کی شکل کیونکہ سوال اس بات کا تھا کہ آنے جانے والے کو تو ہم نہیں جانتے ہم تو لانے لے جانے والے کو جانتے ہیں کون لا رہا ہے کون لے جا رہا ہے یہاں جتنا مسلمان اس وقت وہ آنے جانے والی چیز سے متاثر ہے لانے لے جانے والے کو نہیں جانتا اس لیے سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے نہیں خدا کی قسم نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے ایک درخت سے پتا اگر سو کر گرتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کے حکم سے گرتا ہے اگر اس کی روزانہ دعوت دو گے تو یہ کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ جو کچھ کیا ہے حکومت نے کیا ہے یہ جو کچھ کیا ہے تاجروں نے کیا ہے اگر تاجر یوں چاہتے تو یوں ہو جاتا اگر حکام یوں چاہتے تو یوں ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو سمجھانے کے لیے انبیاء علی السلام کو ان کے خیر کے ارادوں میں بھی ناکام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ان کے خیر کے کاموں کے ارادے بھی ناکام کیا ہے یہاں تو دنیا کے ارادوں میں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام خیر کے ارادوں میں بھی اگر اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے وہ کام ہونے ہی نہیں دیا صرف اس لیے کہ ہمیں یاد رکھیں صرف اس لیے کہ ہمیں یاد رکھیں یہاں تو سارا نظام کائنات سمجھتے کائنات سے چل رہا ہے نہیں نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کا سب سے توجیح کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانا کی طرف پھیر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا میں رخ صحیح ہو گیا پوچھتے ہیں لوگ مسلح بچھا کر بھائی دیکھا رخ صحیح ہو گیا کہاں صحیح ہو گیا نہ یہ تو جسم کا رخ صحیح ہوا ہے جس کا رخ صحیح نہیں ہوا کا رخ صحیح ہونا اس کو نہیں کہتے میرے عزیز دوستو توجیح توجیح توجیح کیا کیا ہے ہے ہے یہ کہ جب سارا نظام نمرودیت خلاف ہو جائے اور جان کے بچنے کا کہیں کوئی ذرا برابر کوئی سب کوئی امید باقی نہ رہے ایسے میں اللہ کی طرف سے اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل وہ حفاظت کے پورے انتظام کے ساتھ آئیں اور یہ کہا جائے کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں صرف اپنا تعلق دیکھنے کے لیے ہم سے کتنا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب کا سامنے انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے مجھے عرض کرنا تھا کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے کہا تو ایمان کی تعلیم مسجدوں میں کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے تعلیم سائنس کی کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے ساری سائنس کا خدا ہی یہی ہے کہ باللہ بلّہ باللہ تحری ہو جاؤ کہ جو کچھ کائنات سے ہو رہا ہے زمانہ ہی زمانہ چل رہا ہے وہاں تو آپ نے فرما دیا صاحب اکرام سے حدیبی کے رات بارش ہوئی آپ نے فرمایا کہ صبح کو تم میں سے بعض کافر ہو جائیں گے بعض میں بھی باقی رہیں گے صحابہ دہل گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کافر ہو جائیں گے یا رسول اللہ ہم تو کفر سے اسلام میں آئے ہیں آگ سے نکل کر آئے ہیں آپ کی طرف ہم تو میں تھے فرمایا کہ نہیں آج کی رات جو بارش ہوئی ہے تم میں سے بعض لوگ کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے صبح ہوئی اللہ آپ نے فرمایا جو یہ کہیں گے کہ رات بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں جو یہ کہیں گے نہیں بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ ستاروں کے منکر ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اب تو سارا نظام ہی کائنات پر ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں کسی فرشتے کے ہاتھ میں ایک منٹ کے لیے نظام نہیں ہے اللہ رب العزت براہ راست چلاتے ہیں اللہ براہ راست چلاتے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے کہ بندے یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے طوفان کے موقع پر پانی کے انتظام کرنے والے فرشتے کو ایسا بے بس کر دیا تھا کہ اس بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں میں نہ ایک قطرہ روک سکتا ہوں نہ ایک قطرہ چلا سکتا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے انا لما تغا کیا مطلب ہے تغا کا کہ پانی سرکش ہو گیا کس پر اپنے اس فرشتے پر جس کے ذمہ کیا گیا تھا وہ تو اللہ تعالی فرشتوں کو اس لیے نازل فرماتے ہیں مدد کے لیے کہ ایمان والے کہیں یہ تو نہیں کہتے کہ فرشتوں نے کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر جب اتنے مقرر بندے اللہ کے ان کا نظر ہمارے امتحان کے لیے ہے تو دنیا کے اسباب کی کیا حیثیت رہ گئی جنہیں ہم اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھیں آپ نے فرما دیا کہ جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ تو تو سائنسداں دیتا ہے کہ بارش ہوگی کہتے بارش نہیں ہوگی اخبار پڑھا رہے کہتے ہاں بارش نہیں ہوگی کہ اخبار کی خبر ہے حالانکہ اللہ نے صاف طور پر فرمایا ان اللہ عنده علم ما الارحام اللہ ہی جانتے ہیں بارش کب برسے گی کہاں برسے گی کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی اسے اللہ غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے اب تو کہتے ہیں زمانہ سائنس کا زمانہ ہے کہ سائنس بتا گی کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں میرے دوستو عزیزو ہو اپنے اپنے عقائد کو درست کرو دعوت کا ذریعہ سب سے پہلے عقائد کی درستگی ہے عقائد کی درستگی ہے کہ نظام کائنات کہنے سے نہیں چلتا ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی کہ جی کیسے پھیل گئی کہ اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیل گئی فرمایا اگر اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی ہے اس کی تعلیم دی آپ نے اس لیے میں عرض کر رہا کہ سب سے پہلے اس کو سمجھو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے نظام کائنات یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے جو اللہ کے تعارف کے لیے ہے اللہ سے استفادے کے لیے کائنات نہیں ہے اللہ سے استفادے کے لیے کائنات نہیں ہے اس لیے میرے دوست عزیز ہو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ انبیاء علیہ السلام ایک کام کے ارادہ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تعارف کرانے کے لیے انہیں کام ناکام فرما دیتے ہیں صرف بتانے کے کے لیے کہ نبیوں ہاتھ میں بھی نہیں ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وما تشاؤن الا اس میں سارا ہی اللہ کا غیر آ گیا سارا ہی اللہ کا غیر آ گیا وما تشاؤن میں سارا ہی اللہ کا غیر آ گیا سارے فرشتے سارے انبیاء سارے علماء سارے اولیاء سبھی اس میں آ گئے سبھی اس میں کہ, کہ سا سنا شاہداہ ساری ہی مخلوق پر ہے ساری مخلوق پر جتنا اللہ کا غیر ہے سب کا سب اس میں آ گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کل بتلاؤں گا اساد کون تھے آپ نے سوال کیا گیا فرمائیے اساد کون تھے زخانین کون تھے اور روح کیا ہے یہ تین سوال کیے گئے آپ سے فرمایا کل جواب دوں گا لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے پندرہ دن گزر گئے روایتوں میں ہے پندرہ دن گزر گئے وہی نہیں آئی لمبا وقفہ وہی آنے میں آپ بے چین پریشان تانے کسے مشرقین نے کہ کہتے ہیں آسمان سے وہی آتی ہے کیوں نہیں بتا اللہ سے پوچھ کے کیوں نہیں بتا اللہ سے پوچھ کے کیا صادق آپ کون تھے روح کیا ہے آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا لمبی ہوئی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا حالانکہ آپ نے اپنے پاس بتانے کو نہیں کہا تھا اللہ سے پوچھ کر پوچھ کر بتانے کے لیے کہا تھا اللہ سے پوچھ کر بتانے کو کہا تھا لیکن تنبیہ ہوئی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا ابھی میں کہنے کہنے بتلاؤں گا یہ کوئی نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو میں اللہ سے پوچھ کے بتلا دوں گا پندرہ دن کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی آئندہ کبھی نہ کہنا ہے کام میں کل کر دوں گا ہم ذرا غور کریں صبح سے شام تک کتنے دعوے کرتے ہیں ہم یہ کریں گے حکومت یہ کرے گی تاجر یہ کریں گے اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں نے عرض کیا کہ ایک سبب یہ ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جس میں اللہ تعالی نے اپنی کو ظاہر کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ اور اتنے بڑے کہ سارے ہوائیں اور پرندے اور چرندے اور درندے اور جنات اور شیاتی سب تابع ہیں اعلی نسل کی بیویاں اعلی نسل کی بیویاں اور اعلیٰ قوت جسمانی رکھتے ہوئے ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے کے لیے سو مجاہد تیار کرنے ہیں سو بیوی صحبت کی ارادہ بھی خیر اسباب خیر بھی مہیا ہے قوت بھی اعلیٰ ہے بیوی بھی اعلی نسل کی بیویاں ہیں صرف موقع اس موقع پر شیطان نے انشاءاللہ کہنا بلا دیا ایک ایک عورت کو حمل ہوا اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا جو دائر لائے کرسی پر ڈالا قرآن میں کرسی پر ڈال کر ڈالا یہ بتانے کے لیے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو ہم یہ کام کر گزریں گے کرسی پہ لا کر ڈالا دایا نے اللہ نے دکھلا دیا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ تم نے اپنا ارادے میں ہمیں کیوں نہیں شامل کیا انشاءاللہ کیوں نہیں کہا اس لیے بزرگ ہو بہت واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے جس سے معلوم ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے انبیاء علیہ السلام بھی ہر وقت محتاج ہیں ہدایت کے لیے آئے ہیں ہدایت بھی مختار نہیں ہے محتاج ہے ہدایت بھی مختار نہیں ہے محتاج ہے ساری زور لگا آپ نے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں لیکن وہ اسلام نہ لائے اور ساری کوشش تھی کہ کوئی کو قتل کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قاتل کو ہدایت دے رہے اور ایک جگہ کو ہدایت ہی نہیں دے رہے ان مناخب اسی پر نازل ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہمیں اپنی مجلسوں میں بار بار بار بار ان کے تذکرے کرنے ہوں گے تب یقین کی تب یقین کے یعنی یقین کے بدلنے کا رخ بنے گا یقین کے بدلنے کا رخ پڑے گا ابھی تو میرے دوستوں صبح سے شام تک کائنات کو ہی بولتے ہیں کائنات کو ہی سنتے ہیں کائنات کو ہی سمجھتے ہیں پھر اللہ کے تعلق کیسے پیدا ہو جا رہے ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا دوسرا سبب صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد ہم جتنے دنیا والوں کے غلبے کے تذکرے کرتے ہیں نا اس سے اللہ سے اس کی وجہ سے اللہ سے اتنی دوری پیدا ہوتی ہے اتنی دوری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اخبار پڑھنے کا شوق ہے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے اخبار پڑھنے کا شوق تو ہے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے قرآن پڑھیں تو یہ معلوم ہو کہ ہاں اللہ کر رہے ہیں اللہ کے کرنے کے یہ ضابطے ہیں قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور شوق رہنے کی وجہ یہ ہے کہ دل اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں طبیعت چلتی نہیں ہے اس لیے فرماتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تمہارا دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا اگر تمہارا دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو اور قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو میں آپ سب سے درخواست کر رہا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہے انگریزی سمجھ کے پڑھتے ہیں سائنس کو سارا جھوٹ سمجھ کے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے وہ سارا باطل جس کی کوئی بنیادی نہیں ہے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور قرآن کہ قرآن کو تو کہ وہ تو علما جانے کیا مطلب ہے ہم تو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے تم سے مخاطب ہے براہ راست اس لیے فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے کا قول ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے میں خیر نہیں ہے قرآن کو سمجھو مخاطب ہے براہ را اللہ تعالیٰ براہ خدا ہمارے آمنو یا آمنو یا امن یادین آمنو اور امام والے کہتے ہیں کہ ارے آج کوئی صدر انگریزی میں کچھ کہہ دے تو نہ جانے والے کہیں گے کہ ترجمہ کرو انہوں نے کیا کہا ہے کسی ملک کا صدر کچھ کہہ دے تو یہ کہیں گے مسلمان کہنا بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے اور براہ راست مخاطب ہے ایمان والوں سے اگر تو قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے علماء جانے کیا مطلب ہے میں کر رہا تھا کہ جتنا اللہ کے غیر کا تاثر ہے دلوں میں وہ صرف اس لیے ہے اس لیے میرے دوست عزیزو صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد کے واقعات یہ ہے دوسرا سبب یقین کی تقویت کا ایک سبب ہے ایمان کی تقویت کا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ورنہ تربیت نہیں ہوگی ورنہ تربیت نہیں ہوگی ایمان کی علامتیں یہ یہ یہ مومن مومن مومن کے کے لیے لیے شرط ہے کہ ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ مومن ایسا ہونا چاہیے ایمان کا بیان کیا کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ فرماتے کہ مومن وہ ہے مومن اس کو کہتے ہیں کہ نیک خوشی ہوتی ہو اس کو اور گناہ سے غم ہوتا ہو ہم نے ہمیں اپنی کیفیت دیکھ لے پوچھا صحابی نے کہ یہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا اذا سرت کا حاصل کا کا کا سید سیت مومن کہ تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے ایک صاحب نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں اس لیے ایمان کو سیکھو ایمان کی علامتوں کے ساتھ ایک حدیث حضرت نے نقل کی ہے حضرت صحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے انتہائی آسان ہے انتہائی جامع ہے کہ سات آدمی کی جماعت آئی آپ کی خدمت میں آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا ہو عجیب سوال ہے تم کون ہو میں تم کیا ہو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں یہاں تو تعارف ہی کچھ اور ہونے لگے کہ میں تاجر ہوں میں حاکم ہوں میں زمیندار ہوں تعارف دوسرے کراتے ہیں خود اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میرا تعارف کوئی دوسرا کرا یا میری عزت کے لیے اور میری حیثیت کے لیے زیادہ مناسب ہے وہاں جس لائن کی محنت تھی اسی لائن کا تعارف تھا کیا عرض کیا کہ ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں پانچ پر ہم ایمان لائے ہیں کیا آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ اس پر ایمان لانا ہے اور پانچ پر ہمارا عمل ہے کہ آپ کی جماعت نے کہا تھا یہ پانچ کام کرنے ہیں اور پانچ ہمارے زمانے جاہلیت سے ہیں آپ چاہیں تو چھوڑ دیں چاہے تو باقی رکھیں آپ نے فرمایا کہ وہ پانچ کیا ہیں جس پہ تمہارا ایمان ہے میں نے کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کتاب پر ایمان لائے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اب تک مسلمان صرف اتنا سمجھا ہے کہ ہاں مسلمان یہ کہے گئے اللہ کی کتاب ہے نہیں خدا کی قسم اس کو تو اللہ کی کتاب مشرقی مکہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور جانتے نہیں تھے بلکہ ہم سے زیادہ جانتے تھے حسد کرتے تھے کہ یہ آخری کتاب اللہ کی نازل ہوئی ہے تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی یہ محمد پر کیوں نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف اور مکی کی بستیوں میں سے کسی بڑے چودھری پر کیوں نہیں اور کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل ہوئی یہ ان پر کیوں نازل ہوئی ہے حسد تھا ان کو تو قرآن سے یہ اس خیال میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کافی ہے کہ نہیں اللہ کی کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے یعنی تو اس کا پوری طرح پابند ہے اگر تو اس کا پابند نہیں ہے تو تو نے اس کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا ہے اور اگر تو اس کا پابند ہے تو تو نے اس کو اللہ کتاب تسلیم کیا ہے اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی دوسری بات نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ اگر تو نے اس کے احکامات کو عمل تسلیم کر لیا ہے تو تو نے اس کو اللہ کتاب تسلیم کیا ہے اور اگر تو نے اس پر عمل اس کتاب کو اپنے اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق نہیں کیا ہے تو تو نے اس کتاب کو تسلیم نہیں کیا ہے موٹی سی بات ہے ایک بات یاد آئی غیبت ایک گنا ہے اور واقعی ایسا گنا ہے کہ سارے گناہوں کی بخشش ہے مغفرت ہے غیبت کی مغفرت بھی نہیں ہے اور میرے اپنے خیال سے پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے یا چھوٹا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سارے جانوروں سے زیادہ مسلمان گوشت مسلمانوں کا کھاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے کہ غیبت کرنا مسلمان کا گوشت کھانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا زیادہ کھایا جاتا ہے چھوٹا زیادہ کھایا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں ان سب سے زیادہ گوشت مسلمان مسلمان کا کھاتا ہے غیبت ایک ایسا حرام ہے جس کو اللہ نے حرام در حرام فرمایا اللہ مجھے معاف فرمائے ہمارا ماحول اس غیبت سے جتنے زیادہ ملوث ہے شاید کہیں بھی غیبت ہوتی ہو کیوں اس لیے کہ جب بھی ارادہ دوسرے کی اصلاح کا کرو گے غیبت سے بچ نہیں سکو گے یہ کام اپنی اصلاح کے لیے ہے خدا کی قسم پھر خدا کی قسم زنا کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا برا نہیں ہے جتنا زنا کو دیکھ کر اس کی خبر کرنے والا اللہ کی نظر میں برا ہے کیونکہ وہ تو زنا زنا کر کے توبہ کر لے گا اس کے لیے تو کوئی توبہ ہی نہیں ہے نا مصیبت تو یہ ہے کہ غیبت کرنے کی توبہ ہی نہیں ہے فرمایا آپ نے صحیح روایت ہے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے صاحب نے اس کے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے زنا کون کر لے گا زنا کرنے والا تو بت پرس کی طرح ہے حدیث میں ہے کہ زنا بڑھنے والا بت پرس کی طرح ہے لیکن غیبت تو عام ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا زنا سے بڑا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کے یہاں زنا کی توبہ ہے غیبت کی توبہ نہیں ہے صحیح صحیح روایت ہے کہ غیبت کی توبہ اسی کے پاس ہے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر کہو کہ مجھے کہ مجھے معاف کر دے اور جو گوشت میں تیرا تیرا تیرا میں نے گوشت کھایا ہے تو اس کو میرے لیے حلال کر دے ازواج متحرات بیٹھی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا مرض وفات شروع ہو گیا تھا حضرت صفیہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری دلی تمنا تو یہ تھی کہ یہ تکلیف آپ کو ہے وہ آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی محبت میں انہوں نے یہ کہا باقی ازواج متحرات نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا آنکھ سے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ کیسی محبت ظاہر کر رہی ہے کیونکہ سوکنے تھی اور سوکن سوکن کی بات کو برداشت نہ کر سکی تو آپ نے فرمایا ازواج متحرات سے کہ سب کلی کرو سب کلی کرو یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کھایا کیسے کلی کریں اشارہ آنکھ سے کیا انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا آنکھ کے اشارے سے صرف اتنی بات سمجھائی کہ یہ صفیہ اپنی بات میں سچی نہیں ہے فرمایا ازواج متحرات سے کلی کرو صفیہ بات بالکل سچی ہے اور تم نے غیبت کی صفیہ کی تم کلی کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیبت کرنے والوں سے قے کروا کے ان کی قے میں تازہ گوشت کچا بغیر پکا ہوا جو انسان کھا نہیں سکتا کہیں میں دکھلا دیا کہ تم اس کو خیالی بات نہ سمجھو آپ نے ہمایا کہ اگر میں یہ گوشت نہیں نکلواتا تو یہ گوشت ان کو جہنم میں لے کے جاتا یہ ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ جی ایمان لے آئے ایمان لے آئے کہ نہیں آپ نے فرمایا غیبت کرنے والے سے تحضر بالقرآن کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو عرض کیا نہیں ایمان آیا قرآن پر آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ غیبت کرنا حلال ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اب تو معاملہ اس سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے کوشش یہ ہے کہ حرام ہے یہ حلال کیسے کی جا رہے جب مسلمان اپنی تمام ضرورتوں کی بنیاد ماد نقشبر لے آئے گا تو اس کے لیے حرام کو حلال کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا اور اس کے اس کے علاوہ کا راستے نظر نہیں آئے گا اس کے اس کے علاوہ کا راستے نظر نہیں آئے گا کہ حرام کو حلال کیسے کریں میں نے ساری بات اس پر کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اس کو نہیں کہتے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ تو غیر بھی جانتے تھے اور اتنا نہیں جانتے تھے بلکہ حسد کی حد تک جانتے تھے کہ حسد کرتے تھے اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت نہ آ کر یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر آخر کے دن پر آپ نے فرمایا پھر بتلاؤ کہ وہ پانچ باتیں کیا ہیں وہ پانچ باتیں کیا ہیں یہ تمہارا عمل ہے عرض کیا کہ ہم سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینے کو عمل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شہادتین کی گواہی دینا یہ ہمارا عمل ہے اس کو قول میں عقیدے میں شمار نہیں کیا بلکہ اس کو عمل میں شمار کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے عمل ہے اور نماز قائم کرتے ہیں میرے دوست بزرگ سماتے تھے کہ اس دعوت کا مقصد ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا ہے ہم ایمان اعمال کو ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کی غرض سے دعوت پر آئے ابھی تک یہ رخ نظر نہیں آتا جلدی جلدی مشورہ کر لو جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر مشورہ کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر ملاقاتوں میں جانا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو اب تو حال یہ ہے دن بھر کے تھکے ہوئے کام سے سو جائیں گے اور تحجد کے توفیق نہیں ہونے کی یہ انتہائی فکر کی بات ہے کہ کام کرنے والے کام سے www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com تھکر عبادت جب آپ کو نہ تھکاویں یہ بڑے شکر کی بات ہے بڑے شکر کی بات ہے اذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب یہ تین کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکم کے تین کام ایک ساتھ دیے گئے ہیں جب آپ فارغ ہوں دعوت سے تو تھکا اپنے آپ کو عبادت میں کیونکہ عبادت کی لذت ہی جب ہے جب دعوت سے تھک کر عبادت مشغول ہوا جائے آرام سے اٹھے عبادت میں لگ گئے عبادت فارغ ہو کر آرام میں چلے گئے اذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب کہ عبادت کا عبادت کی لذت ہی جب ہے عبادت کا مزہ ہی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دعوت سے تھکا کر پھر عبادت مشغول کرے اور تھکا دینے والی دعوت کے بعد تھکے ہوئے بدن کے ساتھ عبادت اس کے بعد کی دعا مقبول ہے پھر فرمایا ادارت کا فرغب کہ اب اب لگے دعا میں یہاں بیان کے بعد آرام ہوتا ہے میں نے بارے میں سنا ہے کہ حضرت بیان کے بعد ذکر کرتے تھے کسی نے کہا حضرت ابھی تو بلکہ حکیم صاحب نے منع کیا کہ بیان کر کے آئے ہیں اب فرمایا آیا کہ اللہ کے ذکر کی لذت تو اللہ کی بڑائی کو بولنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے بیان کے بعد ذکر بیان کے بعد ذکر کا موقع ہے یہاں مزاجی بن گیا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو پھر پھر, ملاقات میں جانا ہے اور اللہ مجھے معاف فرما دے جماعت کی نماز میں بھی سستی پیدا ہو رہی ہے جب عبداللہ مسعود رضی اللہ فرماتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے اور بلا عذر مسجد میں نہیں آتا اسے کوئی عذر نہیں ہے لیکن نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے مسجد میں نہیں آتا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہ وہ شخص جہنمی ہے وہ شخص جہنمی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے ایسا نہ ہو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنی ترکیبوں سے اپنی ترکیبوں سے شیطان کہیں اس سدراج پر ڈال دے کہ ہم یہاں انہیں دیکھو عبادت میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ عبادتیں مطلوب ہیں اور دعوت سے ان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے جیسے کہ محفوظات ہیں کہ دعوت ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کئی فرائض کا استخفاف اس کا ہلکا پنہ پیدا ہو جائے دعوت سے کہ یہ تو علم میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں دعوت اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہے ایسی متلازم ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا نقصان کا سبب ہے میں حرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر کمال پیدا کرو <coughs> نماز میں کمال پیدا کرو میں مساجد کو تو میں عرض کروں گا کہ وہ مختدیوں کو قومے کا موقع دیا کریں کیونکہ یہ واجب ہے اس واجب کے ترک کرنے کا اور ترک کرانے کا دونوں کو گناہ ملے گا عوام واجب ہے اور عام طور سے ہمارے نوازیوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے عام طور سے اہتمام نہیں ہے کیا عوام کیا ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے اٹھنے کے بعد پھر سنا اپنے مختدی سے ربنا الحمد حمدا فيه ان کلمات کو سننے کے بعد پوچھا نماز کے بعد کس نے کہہ کلمات اس کے میں نے عرض کیے تھے آپ نے فرمایا کہ فرشتے تیس فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے حدیث میں یاد رکھے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رکو سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ ایسے نمازی کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اللہ معراج سے غافل اللہ تعالیٰ معراج سے رخ پھیلے ہوئے ہیں پھر کون سا موقع رہ گیا جس میں اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ سب سے زیادہ قرب کا موقع اللہ کے نزدیک اللہ کے قرب کا موقع وہ نماز ہے صحیح حدیث ہے اس لیے فرمایا حدیث میں بھی آتا ہے اور بھی قول ہے کہ جو شخص نماز میں حجرت کرے جلدی کرے سجدوں میں وہ قیامت وہ یہ فرمایا کہ اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس لیے میرے محترم دوستو نماز کو قائم کرو انہوں نے یہ کہا کہ www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com ہم نماز قائم کرتے ہیں اور دیکھو میں دریا میں عرض کر دوں تحجد کو لازم پکڑ لو کام کرنے والوں کے دن بھر کے کاموں میں جو اللہ کی خصوصی مدد ہوگی وہ ان کے تحجد کے التزام سے ہوگی تحجد کا اہتمام کرنے سے ہوگی کیونکہ دعائی کی بات کو سجد واضح کرنے والا عمل وہ رات کا قیام ہے یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں اشد وقع و اقوم وقیلا یعنی ابھی انوقیلا کہ بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام نفس کو کچلنے والا ہے اور قیام اور, اور رات کے قیام دن بھر کی بات کو واضح کر دینے والا ہے یہاں تو بیچارے مضامین تلاش کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے اور جھوٹی قصے کہانی کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے وہ تو میرے دوست عزیزوں دعوت تو اللہ کے تعلق سے دینے میں کامیابی ہوگی کہ اللہ کے تعلق کے بقدر دعوت کھلے گی اس لیے رات کے قیام کو لازم پکڑ لو صحابی نے دیکھ کر کہا کہ رسول اللہ آج تو آپ کے چہرے سے بیماری ظاہر ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رات اس بیماری کے ساتھ سات لمبی صورتیں پڑھی ہیں قرآن کی سب لمبی صورتیں سات صورتیں لمبی وہ میں نے اس بیماری کے ساتھ رات پڑی ہے رات کے قیام میں کہ آپ کے پیروں ورم آ جاتا ابھی تک یعنی میں کیا عرض کروں اب تک ہم نہیں سمجھے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنا اصل ہے یا تو یہ سمجھ کے کونے سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ سے عمل سیکھ لیا ہے نہیں یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا تبلیغ کوئی مدرسہ نہیں ہے جس سے آدمی فارغ ہو کر بیٹھ جائے حضرت نے میرے شروع میں عرض کر دیا تھا کا خط کا حوالہ دے کر کیا سمجھتے تھے کہ, کہ اللہ کے راستے کا خروج یہ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے کہ پڑھ کر فارغ ہو جائے اس سے بلکہ دعوت عبادت کو جمع اس لیے کرنا ہے تاکہ دعوت سے اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے اسی لیے فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت جو دونوں کو اکٹھا جمع رکھے اللہ نے قرآن اسی لیے فرمایا ہے عمر حسن قول دعا اللہ کہ اس سچے دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت عبادت جو دونوں کو اکٹھا جمع کر لے اس لیے میں بار بار عرض کرا کہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں کیونکہ میرے دوستوں سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے حدیث میں من اقام وقد اقام الدین نماز میں کمال پیدا کرو یہاں تو کوئی ماحول پر الزام دیے ہوئے ہے کہ جی ماحول کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں کوئی شیطان کو الزام دیے ہوئے ہے کہ بھائی شیطان کی وجہ سے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا تو بس چلتا نہیں ایمان والوں پر شیطان کا بس چلتا ہے ان پر جن جو شیطان کو دوست بنا کے رکھتے ہیں یہ شیطان کے تباہ کرتے ہیں انہو لیسا لہو سلطان ان الذین آمنوا وعلا ربیم یتوکلون انما سلطان ہو آئے الذین یتولونہو کہ شیطان کا بستہ چلتا ہے شیطان کے دوستوں پر جو ان پر چلتا ہے جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں بولنا شیطان کا امام ہے پر کوئی بس نہیں چلتا میرے دوستو عزیزو اصل میں ساری بیدینی کی وجہ وہ نماز کا بگڑنا ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا کیونکہ نماز قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز منکرات سے یقیناً روک دے گی جس کی نماز اس کو منکر سے نہ روکے ابن عباس اور ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے نماز تو منکر سے یقین روک دے گی اگر کوئی گناہ ہو جایا کرے تو نماز میں غور کیا کرو کہ یہ گناہ جو ہوا ہے یہ نماز کے کسی رکن کے بگڑنے کی وجہ سے ہوا ہے کبھی نہیں غور کرتے اس پر کیونکہ یقینی بات ہے کہ نماز کامل ہوگی تو دین میں کمال پیدا ہوگا میں دین اس لیے اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کریں اور نماز میں اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش بتکلف کریں ارادہ کریں صفت احسان پیدا کرو عمل کے اندر کیونکہ ایک تو وہ طبقہ جو ہمارے سے غافل ہے ان کا تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ نماز کا چھوڑ دینے والا مرتد ہے نماز کا چھوڑنے والا اسلام سے مرتد ہے بعض کے نزدیک اس کا علاج قبر ہے امام صاحب کے یہاں اس کا علاج حب ہے اور جیل ہے اسے قید کر دو ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑنے والے کو چونکہ مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو اس طرح کوئی تصور نہیں ہے جس طرح کسی کافر سے نماز کے پڑھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور پھر بھی اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کافی نماز پڑھ لے لیکن خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے موٹی سی بات ہے کہ واسع بن رضی اللہ تعالیٰ آئے تو انہوں نے نماز پہلے پڑھ لی اور نماز کے بعد اسلام قبول کیا آئے تو وہاں نماز ہو رہی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے کہ وہاں تو ممکن نہیں تھا کہ نماز ہو رہی ہو اور کوئی مسلمان کسی دکان میں کسی مکان میں کسی راستے پر نظر آ جائے کہ یہ کافر ہو سکتا ہے یا یا ایسا منافق ہو سکتا ہے جس کا نفاق لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ منافق ہے ورنہ اس سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز سے کہ وہ مسجد میں جماعت کے نماز کے وقت یہ بازار میں ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا سے آ کر نماز میں شریک ہو گئے نماز پڑھی نماز کے بعد کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو کہ مسجد میں ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خود خود تشریف لے گئے ان کے پاس یہ فرمایا ان کو ہمارے پاس لاؤ کیونکہ داعی طالب ہے امت مطلوب ہے آپ خود تشریف لے گئے یہ فرمایا کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ نیا آدمی آیا ہے آپ خود تشریف لے گئے خود جا کے دعوت دی اسلام قبول کیا انہوں نے میں تو یاد کرنا تھا کہ نماز پہلے پڑھ لی اسلام اسلام آج کو قبول کیا اس نے میرے دوست ان کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا جو نماز نہیں پڑھتے یہاں تک نماز پڑھنے والوں کی تو ان کی بات ہو رہی ہے جو عمل کرتے ہوئے غافل ہیں اسی نماز کے اندر صفت احسان پیدا کرو اور بھی نمازوں کے اندر سکون اطمینان پیدا کرو تاکہ اس سے دین کے اندر کمال پیدا ہو اور اس کی دعوت دو دیکھو جب تک پورا دین اپنے کمال کے ساتھ ہماری دعوت میں نہیں آئے گا اس وقت تک پورے دن سے کامیاب کا یقین پیدا نہیں ہوگا صرف دعوت ایمانیات تک محدود نہیں ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سب کا عملی احیاء یہ اس کام کا مقصد ہے کہ اس دعوت سے امت کو عملی دین پیش کرنا ہے صرف دعوت سے دعوت نہیں پیش کرنی ہے دعوت سے عمل دین پیش کرنا ہے عمل دین مطالعے کا دین نہیں کہہ رہا ہوں میں میں مشاہدے کا دین کہہ رہا ہوں صحابہ کے دور میں مشاہدے کا دین تھا کہ دیکھو یہ عمل ہے وہ خود عمل پیش نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ عمل کرنے والا خود حاضر تھا کہ یہ عمل کرو یہ عمل دیکھو فتح مکہ کی رات میں ایسی عبادت ہوئی ہے کہ مشرقین کے لیے اس عبادت کا منظر کافی ہو گیا کہ اللہ اکبر اگر فتح ہمیں ہوتی تو ہم کیا ہم کیا کچھ نہ کرتے خوشیوں کے خوشیوں کے لیے اور یہ فتح مکہ کی ساری رات ایسی عبادت بیت اللہ میں کبھی ہوتے ہوئے دیکھی نہیں یہاں تو مسلمانوں کی خوشیوں میں اسراف اور ان کی خوشیوں میں ان کی خوشیوں میں حرام حرام طریقے اور ان کی ان کی خوشیوں کے اندر ان کی خوشیوں کے اندر عبادات کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کا دوام عطا فرماتے ہیں جو خوشی میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں زیادہ کوشش کرتے ہیں اس لیے میرے دوستوں عزیزوں دعوت تو امت کو امت کو عملی عملی دین پیش کرنا ہے کیونکہ دعوت مشاہدے کے اسلام کی ہے مطالعے کے اسلام کی نہیں ہے مطالعے کے اسلام تو زمانے میں تھا ہی نہیں یہ تو اس زمانے میں شروع ہوا ہے جب علم تجارت بن کر رہ گیا ورنہ قرآن بھی سارا جمع نہیں تھا ایک جگہ ہر مسلمان کا اپنا عمل وہ دین کی کھلی کتاب تھی کہ آمال سے آمال زندہ ہوتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ کی جماعت نہ آ کر ہم نماز قائم کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں بیت اللہ کا حج کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں یہ چند اعمال انہوں نے بتلائے کہ یہ ہمارا معمول ہے زکات ادا کرتے ہیں ادا کرنا کسے کہتے ہیں زکات کا ادا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ زکات دینے والا بذات خود مستحق کو تلاش کرے اور اس کی ضرورت اور اس کے استحقاق کی تحقیق کرے کہ مستحق ہے یا نہیں اور زکات اپنے ہاتھ سے لے جا کر اس کو دے مان فرماتے تھے الحمد للہ کہ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے اگر واقعی مسلمان زکوٰۃ ادا کرے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا اتنی زکوٰۃ کی برکتیں ہیں یہاں تو ادا کرنے کا ادا کرنے کا رخی نہیں ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں جو نہیں دے رہے ہیں وہ تو اپنے لیے جہنم کا انتظام کر رہے ہیں ابھی جانے میں الزام کر رہے ہیں کہ جو سونے چاندی کے خزانے بنا کر رکھے ہوئے ہیں زکات نہیں دیتے کہ قیامت میں ان یہ مال قیامت میں ان کا یہ مال کر بلکہ بلکہ خبر سے عذاب شروع ہو جائے گا کہ سام مسلط کیا جائے گا انا انا مالو میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تھی نے جس کو تھی سہد کر رکھا تھا بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان ان کا کا تو تو مذہبی یہی تھا مذہبی یہی تھا یعنی ان کی طرف سے ترغیب نہیں بلکہ مذہبی یہی تھا ان کا کہ جس شخص کے پاس ایک درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے ایک اس کی ضرورت سے زیادہ ہے یہ درہم ہم قیامت کے دن جہنم کے ہاتھ میں تپایا جائے گا اور اس کے جسم میں داغ لگائے جائیں گے ان کا مذہب تو یہ تھا اس لیے فکرا کے لیڈر کہلائے جاتے تھے جہاں جاتے تھے وہاں بیان کرتے تھے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ صحابہ کو پڑھایا گیا تھا کہ جتنا مال ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے میرا مال میرا مال میرا مال حدیث میں ہے اس نے کا ختم کر دیا پہن کے پرانا کر دیا وہ اس کا مال ہے باقی کے ہاتھ میں اس کا ہے ہی نہیں اس کا جس کا ہاتھ میں اس کا ہے ہی نہیں اس لیے میرے دوست عزیز ہو زکات کو صحیح طریقے سے ادا کرو مستحق کو تلاش کرو اور لے جا کر اپنے ہاتھ میں اس کو خود دو اس طرح مستحق کو تلاش کرو جس طرح جنگل میں ایک نمازی آدمی صحرا میں نمازی آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے لیکن بات یہ ہے اصل میں سارا کھیل ہی بگڑ گیا زکات کے معاملے میں تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا زکات دینے والے سمجھتے ہیں کہ خیر کے کام سے بڑھ کر زکات کے مصرف کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں اتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مال کا میل نکالتے ہیں جو ان کا اپنا ہے نہیں جس میں ان کا کوئی اپنا کوئی حق نہیں ہے اس کو خیر کی راہ خرچ کر کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنی زکات دے دی یہ تو وہ گندگی ہے جس کے نکلے بغیر تیرا سارا مال نجس تھا یہ تو وہ مال ہے اس کو دیکھ کر تو فخر کر رہا ہے یہ تو تیرا ہے ہی نہیں اور اس کا مستحق اور اس کو خرچ کرنے کی جگہ وہ بتلا دی گئی ہے کہ وہ فقراء اور مساکین جو واقعی ضرورت مند ہیں ان تک تیرا ارزکات کا مال تحقیق کر کے ان تک پہنچانا یہ تیری کیا کی ادائیگی ہے اور جو مال نے پاک کیا ہے زکات ادا کرنے کے بعد جو مال کیا ہے اس مال کو اس مال میں سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا اس کا مصرف وہ سارے خیر کے کام ہیں یہ مال کے میل کو خیر کام پر خرچ کرتا ہے اور پاک کیے ہوئے مال کو اپنی خواہشات پر خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں حالانکہ اس کی زکات کا مصرف وہ کرا ہے اور پاک کیے ہوئے مال کا مصرف وہ سارے دین کے شعبے ہیں وہ سارے دین کے شعبے ہیں کیونکہ تربیت تربیت سب سے پہلے تربیت سب سے پہلے تربیت میں سب سے پہلے تقاضے اس بات کا ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے سارے میں مرغیاں بلتی ہیں انہیں ان کو کیا ان کو کیا کھلایا جاتا ہے کہ وہ تو کھانے والے کے اندر بیماریاں پیدا جو ہوتی ہیں وہ بیماریاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں جو غذا دی گئی ہے اس مرغی کو اچھی دولت کھلائی گئی ہے وہ تو بہت دور سے شکایت آتی ہے لیکن جب حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جاتی ہے اور معدہ حرام کو قبول کرنے لگتا ہے تو اس طرح کا خیال بھی آنا ختم ہو جاتا ہے کہ تحقیق کر لو ایک مال کیسا ہے کہاں سے آیا اس کی تحقیق اس کا تحقیق تحقیق تو وہ کرے جس کو اندر کوئی چینی پیدا ہو جس کو حرام ہضم ہونے لگے سمجھ لو کہ وہ تقوی سے خالی ہو گیا ورنہ خدا کی کی قسم ایمان علامت تقوا ہے اور مومن کو حرام ہضم نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہانت کی آمدنی سے لیا ہوا کھانا کہہ کر کے بتلا دیا کہ ایمان والے کو حرام کھانا اس کے پیٹ میں نہیں سما سکتا نہیں رہ سکتا یہ بھائی اس کی اس کی تعلیم دی ہے میں بہت ضروری بات کر رہا کہ کمانے والوں کو زکات مستحق تک پہنچانے کی کمانے سے فرصت نہیں ہے یہ اصل وجہ ہے زکات کے مال کے جگہ پر نہ پہنچنے کی تو میں آج کر تھا کہ سارا کھیل ہی بگڑ گیا کیونکہ زکات دینے والے وہ ایسے تھے اور زکات دینے والے ایسے تھے جیسے بچوں کا آنکھ مچولی کا سفر آنکھ آنکھ آنکھ آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے بچے کہتے ہیں آپ کو آنکھ مچولی بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک ان کو تلاش کرتا ہے یہ ایک عام کھیل ہے بچوں کا جتنا یہ تلاش کرتا ہے زیادہ اتنا وہ چھپتے زیادہ ہیں یہ کھیل ہے بچوں کا بس صحابہ کے زمانے میں مالداروں کا اور غریبوں کا معاملہ یہی تھا مالدار تلاش کرتے تھے غربا چھپتے تھے کیونکہ جس نے اپنے فقر کو ظاہر کر دیا اس نے اللہ تعالی سے فقر کا دروازہ کھلوا لیا اور جس نے فقر کو چھپا لیا اس نے اللہ تعالی کی طرف سے غنا کا دروازہ کھلوا لیا سادہ کے دور میں کھیل یوں تھا اس زمانے میں کھیل الٹ گیا ہے اب مالدار چھپتے ہیں غربا ان کو تلاش کرتے ہیں کہ سارا کھیل الٹا ہو گیا ورنہ صحابہ کے دور میں کھیل ہی تھا صحیح کھیل کا طریقہ یہ تھا کہ غربا چھپتے تھے مالدار تلاش کرتے تھے اس لیے میرے دوست عزیزوں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ زکات دینے والا مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک نمازی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے یہ طریقہ بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کسی گھر سے پانی منگو کھانا منگوا لیا کرتے تھے اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ان کے کھانے کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا معیار سے اونچا تو نہیں ہو گیا اور ان کا کھانے کا معیار کہیں آپ کی آپ صلاح کے معیار سے نیچے تو نہیں جا رہا اگر نیچے جا رہا ہے تو ان کی مدد کرو اگر اوپر جا رہا ہے تو ان کی تربیت کرو یہاں کھانے کا اسراف پینے کا اسراف پہننے کا اسراف خدا کی قسم ہم تو مسلمان بھائی کا حق کھا رہے ہیں یہ پکی بات ہے ورنہ خدا کی قسم پھر خدا کی قسم اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکات دینے پر آ جائے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکات دینے پر آ جائے اور مسلمان اپنے ضرورت سے زیادہ مال کو اپنا حق نہ سمجھے پوری دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا میں مسلمان نہیں کہہ رہا میں انسان کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں تعلیم اس کی دی گئی تھی کہ جس کے پاس مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ زکات زکات کہہ دیا نہیں بلکہ اس کی برکتیں کے اثرات تو نسلوں تک برکتوں کے فیصلے کرتے ہیں نسلوں تک اگر اس کو صحیح جگہ پر اور خود اپنی ذات سے اس کو خرچ کیا جائے اس لیے میرے محترم دوستو ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں یہ پانچ فرائض ہیں جن کو ہم پورا کرتے ہیں اور پانچ باتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیں چاہیں تو باقی رکھیں آپ نے فرمایا بتاؤ پانچ باتیں کیا ہیں یہ تمہاری زمانے جاہلیت سے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہم صبر کرتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں یہاں تو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے میرے دوست عزیزو صبر کہتے ہیں اللہ تعالی کے احکامات اللہ کے کسی حکم کے خلاف اگر کوئی طاقت کوئی ماحول کوئی قانون اللہ کے حکم کے خلاف بننے لگے تو مسلمان اللہ کے حکم پر جمع رہے یہاں تک کہ جان چلی جائے لیکن اس حکم کو نہ تو نہ چھوڑے اپنے ہاتھ سے اس کو صبر کہتے ہیں اس کو صبر کہتے ہیں میری بات یاد رکھنا جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ صبر انتظار کو کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم صبر انتظار کرنے کو نہیں کہتے جو لوگ اللہ کا حکم توڑ کر حالات کے بدلنے کے منتظر ہیں ان کا یہ صبر کرنا انتظار کرنا انہیں جہنم تک انتظار کروائے گا جہنم تک انتظار گا دو چار سال کی بات نہیں ہے آٹھ دس سال کی بات نہیں ہے انہیں جہنم تک انتظار گا کیوں اس لیے کہ صبر کرنے والا اس کو نہیں کہتے جو اللہ کے حکموں کو توڑنے کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑنے کے ساتھ دنیا میں صبر کر رہا ہے اس کو کہیں صابر نہیں فرمایا صابر تو اس کو فرمایا ہے جو حکم پورا کرنے کے ساتھ صبر کرے صابر تو اس کو کہا ہے جو حکم پورا کرنے کے ساتھ صبر کرے جو حکم توڑ کر صبر کرے اس کو تو کہیں بھی صابر نہیں فرمایا بلکہ ایسا صبر کرنے والوں نے جب اللہ سے فریاد کی جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا جواب میں او لا تصبرو سواہن علیکم انما تجون ما جو تعملون کہ صبر کرو یا نہ کرو تمہیں جہنم میں جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنے تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے اس لیے صبر کو خوب سمجھ لینا صابر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کرنے والا ہو اس کو صابر کہتے ہیں جو گناہ گزرا صبر کر رہا ہے وہ صابر نہیں ہے وہ چور ہے کیونکہ صبر کے بغیر تقوا تقوی کے بغیر صبر ہے ہی نہیں تقوی کے بغیر صبر ہے ہی نہیں آپ دیکھ لیں قرآن میں ان تصبروں تب تک وہ ان دلکم کا تک قرآن میں ہر جگہ دیکھیں آپ تقوی اور صبر ساتھ ملیں گے یہاں جو بھی اس بات کا مشورہ دے کہ میاں ایک دو سال کی بات ہے اس کو فوراً یہ جواب دینا کہ ایک دو سال کی بات تو بہت زیادہ ہے اگر میں تقوی کے ساتھ صبر نہیں کر رہا ہوں تو قیامت تک بھی قیامت تک بھی حالات ٹھیک نہیں ہونے والے ہیں جو بھی آپ کو مشورہ دے کہ ایک دو سال اور صبر کر لو اس کے جواب دینا کہ نہیں اگر تقوی کے ساتھ صبر ہے تو اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے تیس علیہ السلام نے صبر بھی اختیار کیا تقوی بھی اختیار کیا زلحا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا بھائی کی عزیت پر صبر اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال کر یہ سمجھ لیا تھا کہ یوسف نہیں رہے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئے کہ بھائی محتاج ہو کر حاضر ہوئے بھائی محتاج ہو کے حاضر ہوئے کہ آ نا جنہوں نے باپ کو قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو ختم کیا تھا وہ اسی بیٹے کے پاس آئے ہیں اسی بھائی کے پاس آئے ہیں محتاج بن کر کہ ضلع خبر نے ماتحت کر دیا کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام کو کہ بھائیوں کو محتاج کر دیا ان کے صبر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے اس لیے میرے دوست عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر کرو صبر کرو اس کا نہ تعلق انتظار سے ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر تکلیفیں برداشت کرنے سے بھی حالات نہیں بدلتے تخوے کے بغیر تکلیف برداشت کرنے سے بھی حالات نہیں بدلتے کیونکہ تخوے کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا پولیس والوں کی پٹائی کرنے پر چور کا صبر کرنا چور ہے پٹائیاں ہو رہی ہیں اور یہ صبر کر رہا اگر یہ سارے چور مل کے بدعا کریں تو پولیس والوں کو عذاب نہیں آنے والا میں آپ سے بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو اگر یہ بدعائیں کریں گے تو ان کی بدواؤں پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جتنا چاہے شور مچاؤ اللہ شتی شمل خالی بین کریمتی کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ چند چیزیں ایسی ہیں جو بدعاؤں کو قبول ہونے ہی نہیں دیتی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے لیے بد دعا کر رہے ہیں خود ان کے طریقوں کے معاون مددگار کیوں اس لیے کہ مدد اس کو نہیں کہتے کہ ہم اتنا روپیہ دیں گے آپ کے طریقوں کو جاری کرنے کے لیے نہیں ان کے طریقے اختیار کرنا ہی ان کی مدد ہے ان کے اختیار کرنا ان کی مدد ہے جن کے طریقے اختیار کر رہے ہیں ہم ان کے مددگار ہیں آپ ایک پیسے بھی خرچ نہ کریں انہیں ماننی چاہیے ان کو تو آپ کے سر سے لے کر پیر تک اپنے طریقوں اپنے مذہبوں اور اپنے مزاج کا مسلمان کو اپنے مزاج کا بنا کر امت پر پیش کرنا یہ ان کا مقصد ہے یہ ان کا مقصد ہے خدا کی قسم ایسے معاشرے کے ساتھ ایسی کھوکھلی عبادتوں کے ساتھ اور جو کچھ میری بات دھیان سے سننا جو کچھ غیروں کے پاس ہے اس سب کے حاصل کرنے کا جذبہ دل میں رکھنے کے ساتھ کوئی بدعا قبول نہیں ہونے والی خدا کی قسم کوئی بدعا قبول نہیں ہونے والی بلکہ ایسی بدعاؤں سے تو مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں یہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اگر بدعائیں دعائیں قبول ہوں گی تو آزاد کے چھیٹے سے آزاد کے چھیٹوں سے وہ لوگ نہیں بچ سکیں گے جو غیر کے طریقوں کے معاون ہوں گے یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ بد دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کا شکر ادا کرو کیوں دیکھو دوستو عزیزو تقوا کوئی کھیل نہیں ہے اور تقوا کوئی جھک کر چلنے کا نام نہیں ہے رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا تھا کہ جھک کر چلنا کوئی تقوا نہیں ہے تقوا تقوا سے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کا ہونا ہے اور وہ خوف سر سے لے کر پیر تک صرف سنتوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ جس کا جو سنت کا پابند نہیں ہے اس کے دل میں تقوا ہرگز نہیں ہے اس کے دل میں تقوا ہرگز نہیں ہے جس کا جو, جو سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے مزین نہ ہو وہ تقوی سے بالکل خالی ہے بہت بھی مدد کر رہا کہ بدوا کو قبول ہونے کے لیے بڑی شرائط ہیں بڑی شرائط ہیں یہاں بدوا تو نقل کر لیتے ہیں لیکن غیروں کے طریقوں کے بعد ان کے طریقوں کی اشاعت کرنے والے اور پھر ان کے خلاف دعا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے مال بھی چاہیے ان سے سامان بھی چاہیے اور ان سے مال سامان لینے کے لیے ان کے طریقے والا بن کر رہنا چاہیے اور پھر خود سے نظریں پڑنی چاہیے دیکھو میری بات یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا جب تک امت فرقان پر نہیں آئے گی اس وقت تک یعنی جب تک امت کے اندر امتیازی شان نہیں پیدا ہوگی اس وقت امت تکوبازی نہیں ہو سکتی اللہ نے شرط لگائی ہے ان تک اللہ اگر تمہیں تقوا ہے تو تمہاری امتیازی شان ہے اگر تقوی نہیں ہے تو تم اپنی امتیازی شان کھو چکے ہو امتیازی شان کھو چکے ہو میری بات یاد رکھنا خدا کی قسم پھر خدا کی قسم مسلمان کی امتیازی شان صرف سنت کی پابندی میں ہے فرائض صرف فرائض مسلمان کی امتیازی شان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں نے حج بھی کر لیا ہے میں زکات بھی دیتا ہوں باقی میں سر سے پیر تک کس شکل میں ہوں کس فد میں ہوں اس کا کیا تعلق ہے دل سے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لہو ہی نہیں ہے یہاں پر ایمان لہر ہی نہیں ہے اس نے اب تک سنتوں کو دین کا خلاصہ اور تقوی کا تقاضا اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کیونکہ میں فرض کرتا ہوں کہ جھگڑا غیروں کا جھگڑا اس پر ہے ہی نہیں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں اور آپ حج کیوں کرتے ہیں آپ بتا اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے بلکہ ایسے مشرقین جو اسلام میں آئے اور زکات کے بارے میں سنا کہ زکات مال درج لے کے فقرا کو دی جاتی ہے تو کہنے لگے یہ تو بہت اچھا کام ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مالداروں سے مال لے کر فقرا کو دیا جائے میں تو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جھگڑا اس پر ہے ہی نہیں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ حج کیوں کرتے ہیں وہاں جھگڑا سارا اس پر ہے کہ آپ جو چاہیں اعمال کریں لیکن ہمارے جیسے بن کر رہے ہیں وہاں مطالبہ اس کا ہے وہاں عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لن تربا ان کے لیے ہو سارا حتا تک ہدایت کا راستہ تو سنت کو ہی متعین کیا گیا ہے ورنہ خدا کی قسم مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر غیروں سے نہیں چھانا جا سکتا ہے نہیں چھانا جا سکتا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری امتیاز شان صرف فرائض سے باقی رہے گی فرائض کافی نہیں امتیاز شان کے لیے یہاں تو دینی سمجھوتا کیے بیٹھے ہیں کہ دو ہزار دو ہزار ہم آپ کی مان لیں گے اس طرح کر کے ایک ایک نظام کیا بتاؤں آپ حضرات کو ایسا اسلام مرتب کر لیا ہے جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ امت کے اس طبقے کے لیے یہ طریقہ مناسب ہے اس طبقے کے لیے یہ طریقہ مناسب ہے اور علماء اور جو ہے دیندار لوگوں کے لیے جو ذرا اسی طرح کا دوسرے قسم کا اسلام چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ مناسب ہے نہیں خدا کی قسم اللہ نے کہیں یہ تقسیم نہیں کی ہے قل ان قل ان حد اللہ ہو الہدا کہ دین کا راستہ تو ایک ہی راستہ ہے دین کا راستہ تو ایک ہی راستہ ہے کوئی طبقات نہیں بنائے اور کوئی الگ الگ اسٹیج نہیں بنائے دین کے یہاں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا درمیان راستہ نکل آئے کہ جس سے دنیا دار لوگ بھی دین میں داخل ہو جائیں کہ نہیں دین کا راستہ تو ایک ہی ہے کہ سنتوں کے احترام کے بغیر مسلمان غیروں سے ممتاز نہیں ہو سکتا اچھا جی تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھر جو ہمارے مطالبے ہیں کیسے پورے ہوں گے کہ اگر تمہیں ہم سے کچھ چاہیے تو ہمارے جیسے بن کر ہمارے پاس آؤ یہاں کہتے ہیں کہ جی اصل میں مسلحت کا تقاضا ہے کیونکہ اگر ہم بالکل ہی سنتوں کے پابند ہو کے گئے تو تو وہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ ہماری لائن کی کوئی بات جانتے ہوں گے ان کے سامنے ہم ان کے وعدے ایسے بن کے اس لیے بن کر جاتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم جو ہمارے دنیاوی معاملات اور مطالبے تو پورے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی سلطنت سب سے بڑی سلطنت کو دعوت دینے کے لیے جا رہے کھار اڑی ہوئی ہے اپنا ٹٹو لے گئے اس کے تخت تک آ جا اسے روکا اس آگے نہیں جا سکتا کہ نہیں جا کیسے نہیں جا سکتا میں بلایا ہوا آیا ہوا اپنی مرضی سے نہیں آیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے اس کے سونے کے تکیے کو پھاڑا اب اندیزے سے اور گھوڑے کی جو ہے وہ رسی اسے باندھی بادشاہ نے اتنا منظر دیکھ کر ہی کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے سارے اپنے سرداروں سے کہ یہ ملک تو ہمارے ہاتھ سے گیا ایک اکیلا آدمی خود سب بات ہے بن عامر رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ یہ سمجھ لیں کہ مجھے میرے دل میں ان کے ساتھ و سامان کی ذرہ برابر حیثیت میرے دل میں نہیں ہے وہ تو اللہ کی نظر سے وہ گرتے ہیں جو اپنے دل میں اللہ کے غیر کی حیثیتوں کو بٹھاتے ہیں یعنی یہ خیر بادشاہ بہت ہی بڑی اونچی بات ہو گئی میں تو یاد کروں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیض پہنی اور اس کو اس طرح کر کے دیکھنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت اللہ تجھ سے نگاہ پھیرے ہوئے ہیں <coughs> لو جی اپنی اپنی چیز عائشہ اس وقت نے اپنی قمیض کو دیکھا نا نظر بھر کے اس وقت اللہ تجھ سے نظر ہٹائے ہوئے ہیں کر رہا تھا کیا مسلحت اب دین مسلحت سے پیسا جا رہا ہے دین پیسا جا رہا ہے مسئلہ کی وجہ سے حالانکہ مسلحتوں کو پیسا جاتا تھا دین کی وجہ سے کہ جی کیا کریں حالات ایسے ہیں تو تھوڑے سے دو چار ان کی دو چار ہماری مان لیں اس طرح شاید امن قائم ہو جائے نہیں اس طرح امن نہیں قائم ہوگا اس طرح تو اللہ کے عذاب کو دعوت دی جائے گی کہ اللہ کا عذاب اور جلدی آئے گا تم نے میرے دین کو کھیل بنایا ہے تم نے میرے دین کو کھیل بنایا کو تو پیسا جاتا ہے دین کے لیے کہ نہیں دین کا حکم یہ ہے رضی اللہ تعالی ملک شام پہنچے وہاں کے لوگوں نے کاروبین اس حلیے میں آنا مناسب نہیں ہے کہ موزے لٹکائے ہوئے ہیں کندھے پر جوتے لیے ہوئے ہیں بائیں ہاتھ میں سر پر ٹوپی نہیں ہے اور اوپر لنگی اٹھائی ہوئی ہے اور پانی کے اندر کو نکل کر آ رہے ہیں کہ آج کے گھوڑا رکھا ہوا ہے کہ نہیں نہیں پہ شیطان سوار ہوتا ہے میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا لیکن بعض ہوتے ہیں نا مشورہ دینے والے کہ نہیں حضرت اصل میں آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو تو ایسا رہنا چاہیے یہاں کی کے حالات کا ایسا تقاضا ہے یہ تو بہروتی ہوتے ہیں بہروتی ہے جن کا لباس جن کے ماحول میں اور ہوتا ہے دوسرے ماحول میں ہوتا ہے بہروتی ہوتے ہیں اور بہروتی ہے تو کسی کام میں نمونہ بنی نہیں سکتے کیا میں ان سے کام لے لے کیا مشورہ دیا اور منی میں رائے ہے کہ یہ کرتا اتار دے یہ پہنے کہ عبد الرحمان اگر تیرا نام کوئی اور یہ مشورہ دیتا تو میں سوچتا کہ نیا آدمی ہے کہنے دو لیکن مجھے افسوس اس طرح کے چہرے جیسا آدمی مجھے مشورہ دے رہا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے ابھی نبی کے سی کو چھوڑ دوں یاد رکھنا دیکھو بڑی سخت بات ہے دینی سمجھوتا یہ تو کسی ملک سے کسی قوم سے کسی حکومت سے خدا کی قسم ذرہ برابر تصور نہیں کیا جا سکتا تصور نہیں کیا جا سکتا عمل تو دور کی بات ہے کہ مسلمان باطل کے مطالبے پورے کر دیں اپنا مطالبہ پورا کرانے کے لیے جن کے مطالبے اللہ سے نہیں ہوتے وہ ایسی ذلت کے راستے پکڑتے ہیں وہ ایسی کے راستے پکڑتے ہیں نہیں ذرا برابر جھکنے کی گنجائش نہیں ہے جھکنے سے نہیں کہتے کہ سر جھکا دیا نہیں نہیں بالکل نہیں وہ تو سر سے لے کر پیر تک سنت کا حلیہ بتلا دے گا کہ میلان کس طرف ہے یہ نصارہ کی طرف ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہ تو شکل بتلا دیں گے دل کا دل دل کا کا حال حال تو تو باہر ظاہر ہونا ہی ہونا ہے اور صرف سنتیں ہی وہ دل کے حال کو ظاہر کرنے والی ہیں اسے میرے نے دوستوں دینی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی سے بھی ساری دنیا کی حکومتیں ساری دنیا کے تاجر ساری دنیا کے کاشتکار ساری دنیا کے مزدور اور عوام اور خواص سارے جمع ہو جائیں اس کے پاس ایک لقمہ کھانے کو نہ ہو اگر اسے اللہ کی مدد چاہیے تو اس کو اس پر اڑ جانا پڑے گا کہ سبر اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کے حکم کے خلاف ہو جاوے میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا اسے کہتے ہیں صبر لیکن باطل بہت گھاگ ہے باطل بہت گھاگ ہے وہ مسلمانوں کی ایسی چیزوں کو جس کے کرنے پر مسلمان مجبور ہے یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں کہ جی ان کے کھانے میں حرام داخل کر دو ان کے نمازیں کھوکھلی ہو جائیں گی اور ان کے پینے میں حرام داخل کر دو ان کی دعائیں مردود ہو جائیں گی مسلمان تو نہیں سمجھتے اس بات کو غیر تو سمجھتے ہیں تو حرام آیا کی تمیزیں ختم ہو گئی نہیں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس سے بڑی اونچی بات غیر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں میں رکاوٹ بنو کہ یہ ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے سامنے تھوڑا سا جھک جائیں ایسے دین سے اللہ خدا کی قسم بالکل راضی نہیں ہے ایسے دین سے اللہ بالکل راضی نہیں ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قدم قدم پر ایسی ہدایات اور وہ تنبیہات عطا فرمائی ہیں جو امت کے لیے قیامت کاغذ واسطے نمونہ ہے جو امت کے لیے قیامت کاغذ کا نمونہ ہے کہ کبھی کسی مطالبے پر کبھی کسی مطالبے پر نہیں جھکنا ہے میرے خیال سے پوری دنیا کی کسی منڈی میں اتنا سامان نہیں بکتا ہوگا جتنا روزانہ مسلمان کا دین بکتا ہے جو چاہو دے دو دنیا دے دو جو چاہو دے دو دنیا دے دو وہاں یہ حال تھا کہ جو چاہو لے لو حضر حضرت اللہ تعالی کو کھول کے پانی میں ڈالے جانے لگا فرمایا میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے اس پر رو رہا ہوں کہ میری چاہت یہ تھی کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا میں تو ایک جان کو حقیق سمجھ کے رو رہا ہوں تمہارا خیال یہ ہے کہ میں دیکھ کے پانی کو دیکھ کے رو رہا ہوں لیکن دین نہیں چھوڑوں گا قتل کر دو ساری بادشاہ مجھے پیش کر کے آزما لو دین نہیں چھوڑوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک چاہت اور ایک مجبوری کو دیکھ کر غیروں نے فائدہ اٹھانا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسا بڑی رغبت سے اور کوشش سے لیا کرتے تھے شکی جی نے دیکھا کہ جنت کا پتھر ہے جس کے اپنی جگہ پہ رکھنے پر بھی خاص اختلاف ہوا اور پھر سب نے مل کر اس کو وہاں تک پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا سر اس کے فضائل ہیں کہ مشرقی نے یہ دیکھا کہ آپ اس کا سا احترام سے لیتے ہیں تو مشرقی نے یہ مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حج اسود کا بوسا اس وقت تک نہیں لینے دیں گے جب تک آپ یہاں سے گزرتے ہوئے ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے ہم آپ کو پینے نہیں دیں گے ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے نہیں آپ کے ایک ایسے عمل کو آپ کے ایک ایسے عمل کو بہانہ بنایا جو عمل آپ کو محبوب بہت محبوب تھا اگر آپ ہمارے بدھوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو حضر رسول کا بسہ نہیں لینے دیں گے دیکھو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال خیال اس کا آیا آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں غور نہیں کیا حلقہ خیال آ کے گزرا کہ اس میں کیا حرج ہے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بدوں کی طرف کر دوں کو بسا لے لوں اللہ تعالی نے فوراً تنبیہ فرمائی ولولا ثبتناك لقد كدت تركن شيئا قليلا ضعف وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا کہ نبی جی اگر ہم آج کو اس وقت قدم میں رکھتے تو قریب تھا کہ آپ بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتے ہوئے نہیں اگر ایسا کر لیتے آپ تو ہم آپ کو دگنا آزاد دنیا میں دیتے دگنا آزاد آخرت میں دیتے صرف اس قصے کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان غور کر لے کہ میرا میدان دنیا کی یعنی انتہائی معمولی چیزوں کی وجہ سے کتنا میدان غیروں کے طریقوں کی طرف ہے اس لیے میرے محترم دوستو میں نے عرض کیا کہ سنتوں کا اہتمام کرنا بس یہی سارے صبر کا خلاصہ ہے ورنہ اگر صبر نہیں ہے تو کیا شادی ہے کیا تجارتیں کیا زراعت ہے کیا حکومتیں سنت کے بغیر خدا کی قسم دین کے کسی شعبے میں بھی خیر نہیں ہے اور دنیا کے کسی شر میں خیر نہیں ہے دنیا کے کسی شر میں خیر نہیں ہے سنت کے بغیر کیوں اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے دکھلا دیا حکام کو کیسا ہونا چاہیے آپ نے صحابہ سے سب کچھ سارے کام کروائے ہیں گورنری صحابہ نے کی ہے گورنر صحابہ نے کی ہے بتلایا کہ گورنر کیسا ہوتا ہے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ساری بات صبر پر کہہ رہا ہوں اگر حاکم صرف اتنا سمجھتا ہے کہ پبلک کی طرف سے آنے والے عزیز پر صبر کروں یہ بھی اس کی کامیابی کا سبب نہیں ہے تکلیف کو نہیں اٹھاتا ایک ایک بھینسا بھینسا جو ریڑھی کو کھینچ رہا ہے وہ بھی تکلیف اٹھا رہا ہے کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی خیر اور کوئی فیصلہ خیر کا مشقت پر نہیں ہوگا مجاہدے پر ہوگا ہر آدمی سوچتا ہے کہ دیکھو جی میں کتنی مشقت اٹھا رہا ہوں قوم کے لیے حکام سمجھتے ہیں ہم کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں قوم کے لیے نہیں خدا کی قسم مشقت پر تو مشقت پر پر تو نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے نہ آخرت میں کچھ ملنا ہے ہاں جو کچھ ملے گا مجاہدے پر ملے گا کہ کیا فرق ہے مشقت اور مجاہدے میں مشقت مجاہدے میں فرق یہ ہے کہ جو محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور جو عمل آپ کی سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے اس سے ہدایت ملے گی اجر ملے گا اور جو محنت اور جو عمل آج کے طریقے کے خلاف ہے وہ سراسر مشقت ہے اس پر نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا نہ دنیا میں برکت ہے نہ آخرت میں جنت ہے یہ بات نہیں ہے کہ آج بھی محنت کو دیکھے نہیں محنت کو نہ دیکھے بلکہ محنت دینے والے کے حکم کو دیکھے کہ اس نے مجھے اس کام میں کیا طریقہ دیا ہے یہ نہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں میں آپ کو محنت کرنے والے کا حال بتاؤں گا کیونکہ صرف حسن نیت صرف حسن نیت اور حسن عمل محنت کرا کہ صرف حسن عمل کافی نہیں ہے حسن خاتمے کے لیے بلکہ حسن نیت حسن عمل دونوں شرط حسن خاتمے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ دیکھ رہا ہے کہ جی میں بڑی مشقت سے چل رہا ہوں تو اللہ مجھے جی مشقت کا اجر دے گا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ہے ایک راہب پر جو اپنے میں اپنی مینار میں عبادت کرتا تھا حضرت عمر اس کو دیکھ اس کو بلوایا نے اس نے آنے سے انکار کیا لوگوں نے کہا مینین یہ تو راہب کبھی کسی سے ملتا ہی نہیں ہے ہر روز رواج میں رہتا ہے سرائی سے لے کے آؤ کو لے کر آؤ لوگوں نے کہا مجھے بلا رہے ہیں حضرت عمر کے پاس نے اس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر مشقت اور ریاضت کا اتنا اثر تھا کہ اس کی کھال اس کی ہڈیوں کو لگی ہوئی تھی حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے لوگوں نے کہا مجھے ایک راہب ہے آپ اس کو دیکھے کیوں رہے فرمایا میں اس تو اس پر رو رہا ہوں کہ اتنی کوشش کر رہا اتنی مشقت کا اٹھا رہا ہے ایسی عبادت کر رہا ہے اور اللہ میں لگا ہوا ہے اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کے پانی پلایا جائے گا اللہ فرمایا کہ میں اس کو دیکھ کے اللہ کا قول یاد کر رہا ہوں جس رو خواہشیا وہ جو خواہشہ میں تو لیے میرے دوست عزیزو جو جس شعبے میں ہے وہ یہ دیکھے کہ اس شعبے اسلامیہ کا سنت طریقہ کیا ہے کیونکہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا جو ملے گا مجاہدے پر ملے گا جو آپ کے طریقے کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے وہ مشقت ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال گورنر رہے ہمس میں ایک سال کے بعد عمر رضی اللہ کو بلوایا اور بلایا اس خیال سے کہ شاید اس نے وہاں خیانت کی ہے ایک سال سے نہ کچھ پیسہ بھیج رہا ہے نہ خود آ رہا ہے ایک سال کے بعد ہر ان کو خط لکھ کے بلوایا عمر بن سعد رضی اللہ اس میں بتا رہا ہوں کہ گورنری کس طرح چلتی تھی گورنر کون ہوتے تھے ایک سال کے بعد حضرت کا خط گیا کہ میرا خط پڑھتے ہی مدینہ مرا آ جاؤ رضی اللہ تعالی نے صاحب نے اپنا کچھ سامان اٹھایا ایک تھیلا اس میں ایک کٹورا پانی پینے کا اس میں چند کھجورے راستے میں کھانے کے لیے اور ایک لاٹھی اپنی پکڑی اور ایک مشکیزہ جس میں وضو کے لیے پانی بس یہ کل سامان تھا اس گورنر کا جو ایک سال گورنری ہمس میں کر کے کل سامان گورنر صاحب کا ایک سال کے قیام کے بعد چلے مدینہ کی طرف پیدل ہمس سے پیدل مدینہ مورا خاصی کوئی اٹھارہ سو کلو میٹر ہوگا یا دو ہزار کلو میٹر ہوگا پیدل دو ہزار کلو میٹر تقریباً بال بڑے بڑے ہو گئے غبار آویز ہو گئے پہنچے حتمر کے پاس حتمر نے فرمایا عمیر یہ کیا حال یہ کیا حلیہ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھتے نہیں میرا بر... میرا خون مسلمانوں کے مان سے پاک ہے میں نے کسی مسلمان کے مال سے اور پبلک کے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آپ دیکھتے نہیں میرا میرا خون پاک ہے سترانی طاہر دم آپ دیکھنے دیں میرا خون پاک ہے حضرت نے فرمایا کہ اے عمیر یہ تو تم وہاں سے پہلے چل کر آئے گورنر صاحب تمہیں کسی نے سواری نہیں دی حضرت بھائی نے کہا کہ ان سے میں نے سواری کا سوال نہیں کیا اور خود سے میں نے دی نہیں اس لیے پیدل چل کے آ گیا حضرت نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان تھے ہنس والے کہ انہوں نے ایک سال گورنر سے کام لیا اور گورنر صاحب کو سواری بھی نہیں دی حضرت عمر نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر غیبت نہ کر مسلمانوں کی وہ سارے ہمس والے نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں اور اللہ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے تو غیبت کر رہا مسلمانوں کی حضرت عمر سے کہا زمیر نے ایسے تھے گورنر گورنر ایسے تھے جو وزیر اعظم کو روکتے تھے غیبت کرنے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو بہت ہی بڑے لوگ تھے مجھے سواری نہیں دی فرمایا کہ غبر غیبت نہ کرو وہ سب لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں با جماعت اور اللہ نے تمہاری غیبت سے منع کیا ہے تو غیبت کرو مسلمانوں کی حضرت عمر نے کہا مال کہا ہے مال جو دینے کے لیے بھیجا تھا میں عمر کیوں غم میں کیوں, تو, کیوں تجھے غم میں ڈالوں کیونکہ مال کے مال میں نہ میرا کوئی حصہ نہ تیرا کوئی حصہ غربا سے لیا مجھے مالدار سے لیا غربا کو دیا نہ تیرا کوئی حصہ تھا نہ میرا کوئی حصہ تھا اس میں حضرت عمر نے کہا میرا تو خیال ایسا ہے کہ شاید کچھ مال لائے ہوں گے یہ گھر رکھ لیا ہوگا اب گورنر صاحب ہیں کچھ تو ہوگا ان کے پاس تحقیق اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اس کو رسوا کرنا ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے تحقیق ہوتی تھی تربیت کے لیے ایک آدمی کو تین سو اشرفیاں سونے کی وہ دے کر بھیجا حضرت کے گھر وہاں جا کے دیکھو کہ فاقہ ہے تو یہ دے دینا ان کو اور اگر دیکھو کہ اچھے کھانے ہیں اور باہر ہم سے مال لے کر آئے ہیں تو یہ میرے تو یہ سونے کے شرفیاں واپس لے آنا وہ آدمی گیا تین دن جا کے قیام کیا ان کے گھر میں مہمان بن کے رہا تین دن تک ایک روٹی اس کو کھانے کے لیے ملتی تھی وہ ایک روٹی کھا دیا کرتا تھا مہمان تیسرے دن عمر بن سعد نے کہا کہ ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ تین دن آپ کی ضیافت کے پورے ہو گئے ہیں آپ کسی اور گھر میں چلے جائیے کیونکہ میں میری بیوی تین دن سے فاقہ کر رہے ہیں ہمارے گھر میں ایک ہی روٹی پکتی ہے صرف جو آدھی میں کھاتا ہوں آدھی میری بیوی کھاتی ہے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کسی اور گھر میں منتقل ہو جائیے اس لیے کہ آپ سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا حارث نے کہا اچھا یہ حال ہے گھر کا کہ لو یہ میں دیا نے مجھے ارے اتنا مال فرماتے تھے کہ ماہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مال سے اتنا پاک کر لیا تھا کہ کوئی صحابی مالدار ایسا نہیں ہے جو دنیا سے خوش گیا ہو ہر صحابی دنیا سے روتے ہوئے گئے مالدار صحابہ کہ اللہ نے شاید دنیا میں دیکھ نمٹا دیا آخر میں ایسا نہیں ملے گا ایک بھی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا رضی اللہ تعالیٰ دیوار کی منہ مکر کر رونے لگے یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں کیونکہ اب بڑے بڑے شہروں کے گورنر بن کے ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ آخرت میں کہہ دیں گے کہ دنیا میں تم نے اپنا حصہ لے لیا تمہاری آخرت میں کچھ نہیں ہے تمہیں چیخ نے چیخ ماری اتنا مال مجھے نہیں چاہیے بیوی نے کہا ان کی کہ تم رکھو تو رکھو ورنہ لوگوں میں تقسیم کر دینا حضرت عمیر نے کہا کہ پھر کہ رکھو میرے پاس رکھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں ہے تو ان کی بیوی نے اپنا دامن پھاڑ کے دیا کہ لو اس میں باندھ لو ابھی لانے والے بیٹھا ہوا تھا حضرت عمیر فوراً نکلے گھر سے اور ساری اشرفیاں صحابہ فقرائے صحابہ میں اور شہدا کی اولادوں میں تقسیم کر کے آ گئے وہ انتظار میں کہ مجھے بھی کچھ ملے گا سنا جی واپس آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کہنا ہے ان کو میرا سلام کہہ دینا اور جاؤ حضرت میں نے پوچھا اپنے آدمی سے کیا ہوا پیسوں کا کہتی مجھے تو خبر نہیں کیا ہوا میں دے کے آ گیا ان کو حضرت میں نے بلایا ان کو بلا کے پوچھا کیا کیا پیسوں کا جو میں نے بھیجے تھے حضرت میں نے کہا عمر تمہیں کیا مطلب ہے کیا کیا میں نے جو مجھے کہنے کا کیا میں نے تو تمہیں فرمایا تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں بتانا پڑے گا فرمایا میں نے آخرت کے لیے آگے بڑھا دیے میں نے آخرت کے لیے آگے بڑھا دیے ہاں، نے فرمایا کہ بس میرا دل جاتا ہے تمہیں پھر گورنر بنا دوں حضرت عمر نے کہا کہ عمر سن لے نہ تیری نہ تیری خلافت میں نہ تیرے بعد کسی اور امیر کی خلافت میں کبھی نہیں بنوں گا گورنر اس لیے کہ نے مجھے گورنر بنایا ہے تیری وجہ سے میری زبان پر ایک یہودی کے لیے گالی زبان پر آ گئی تھی کہ میں نے ایک یہودی کو کہہ دیا تھا یہ رسوا کرے اور یہ گالی صرف اس لیے آئی میری زبان پہ کہ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا عمر کہ تیرے خلیفہ بننے سے پہلے میں مر گیا ہوتا تاکہ تو مجھے گورنر ہی نہ بناتا آج کے بعد کبھی نہیں بنوں گا گورنر کیونکہ گورنر کی وجہ سے میری زبان پر ایک یہودی کے لیے گالی نکلی ہے یہ تھے گورنر زمانے کے عمر رضی اللہ فرمایا کہ اچھا بھائی چلو ان کو اتنے اتنے کیوں دے دو اتنا اتنا غلہ دے دو حضرت میں نے فرمایا نہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے غلہ کہ نہیں غلہ لے جاؤ گھر میں فاقہ ہے فرمایا میں جب گھر سے چل رہا تھا تو اس وقت دو سا جو گھر میں پڑے ہوئے تھے دو سا کے قریب جو گھر میں پڑے ہوئے تھے بس جب تک یہ ختم ہوں گے اللہ اور دے دے گا اس لیے مجھے نہیں چاہیے اور کپڑے جو تم دے رہے ہو کپڑے لے جاتا ہوں کیونکہ میری بیوی کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کو یہ پہن لے گی دن کے بعد عمیر کا انتقال ہو گیا نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے تمنا کرو تمنا کرو جنازہ رکھا ہوا تھا کسی نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں سارے آنے والے حاجیوں کی خدمت کروں کسی نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ گھر بھر کے میرے پاس اللہ تعالیٰ میں خرچ کروں کسی نے کہا میرے حاجت یہ ہے کہ میں پاس اتنا مارو کہ غلام خرید اللہ کے لیے آزاد کروں حضرت نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس امیر جیسے آدمی ہوں جنہیں میں مسلمانوں کی ضرورتوں میں استعمال کروں تو میں یاد کر رہا تھا کہ جہاں سارے طریقے غیروں کے اختیار کیے ہوئے ہیں وہاں اللہ سے اس کی امید رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں حکومت میں تجارت میں زراعت میں کامیاب کرے گا اسے میرے دوست عزیزوں خوب سمجھ لینا اچھی طرح کہ صبر صبر اس کو نہیں کہتے کہ گناہوں کے ساتھ انتظار کرو وقت کے بدلنے کا اور صبر اس کو نہیں کہتے کہ گناہوں کے ساتھ دعائیں کرو نہیں صبر تقوی کے ساتھ ہے صبر تقوی کے ساتھ ہے زندگی کے ہر شعبے کو سنت پر لاؤ اپنی شادیوں کو بھی سنت پر لاؤ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کر کے فرم کتنی شادی کر کے دکھلا دی صرف ایک شادی میں گوشت اور روٹی کا انتظام ہوا ہے باقی کسی شادی میں گوشت روٹی کا انتظام نہیں ہوا اور جس میں انتظام زیادہ ہوا اسی میں ازیت زیادہ ہوئی آپ کو حضرت زینب کی شادی میں گوشت روٹی کا انتظام ہوا اسی میں آپ کو اذیت ہوئی ان نظار کا نہیں اسی نبیا فیض کا حیمین کم اللہ کی شان امت نے آپ کی ساری شادیوں کو چھوڑ کر ایک شادی کو پکڑ لیا اور وہ بھی اس طریقے پر نہ رہی وہ بھی اس طریقے پر نہ رہی اس لیے میرے دوست عزیز ہو میں تو آپ سے یعنی مجموعی طور پر عرض کر دوں کہ صرف فرائض کو پورا کرنے سے امت کو امتیاز شان حاصل نہیں ہوگی اور امتیاز شان کے بغیر امت کامیاب خدا کی قسم نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی امت کی کامیابی امت کی کامیابی پورے دین کے ساتھ ہے اور پورا پورے دین کا احاطہ سنتوں نے کیا ہوا ہے پورے دین کا احاطہ سنتوں نے کیا ہوا ہے جس کی زندگی کے خلاف سنت ہے وہ دین سے خارج ہے وہ دین سے خارج ہے جس زندگی خلاف سنت ہے وہ دین سے خارج ہے کیونکہ کیونکہ میرے دوست عزیزو محدثین کا قول ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا کس کا ہے لیکن بلکہ تابعین میں سے کسی کا قول ہے کہ سنتوں کا اہتمام کرنا یہ کشتی نو ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ سوار ہے اور جو سنت کا پابند نہیں ہے وہ غرق ہونے والا ہے جو سنت پابند نہیں ہے وہ غرق ہونے والا ہے مجھے اس وقت ان کے نام سے بارے میں ظہور ہو رہا ہے ورنہ یہ پکی بات یہ فرمائی کہ جو شخص سنتوں کا پابند نہیں ہے وہ غرق ہونے والا ہے جو سنتوں کا پابند ہے وہ ایسا ہے جیسا کشتی نو میں سوار ہونے والا اس لیے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو سنت پر لاؤ تو میں نے عرض کیا کہ دو صفتیں ان کے اندر تھی ایک صبر تھا اور ایک شکر تھا حدیث میں آتا ہے کہ آدھا صبر آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے جس میں یہ دو صفتیں پیدا ہو گئی وہ کامل ایمان والا ہے دو صفتیں پیدا ہو گئی وہ کامل ایمان والا ہے آدھا ایمان آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے اب تو لوگ شکر کو بھی نہیں جانتے اے اللہ تیرے شکر نہیں میرے دوستوں اس کو نہیں شکر کہتے شکر کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں زیادہ تھکانا اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی عبادت میں زیادتی کرنا اس کو شکر کہتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی نعمت دیکھو تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے پیروں پر آپ کے ورم آ رہا رضی بار کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں جب اللہ نے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے اگلے پچھلے تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا تو کیا میں اللہ کا شکران ادا کروں میرے دوست عزیزو اللہ کی اتنی بے انتہا نعمتوں کے ساتھ جن کا کوئی شمار نہیں ہے لمحے شمار کیے جا سکتے ہیں خدا کی قسم نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی اتنی نعمتوں کے ساتھ پھر اس کی عبادت میں تھکنا تو بہت دور کی بات ہے پھر اس کی نافرمانی کفران نعمت یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کی عبادت اور نہ شکر کی جاوے یہ کفران نعمت ہے شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں میں اس اس اس کی کی کی عبادت عبادت نعمتوں کے ساتھ میں اضافہ کیا جاوے کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہ دیں ایک قطرہ پانی کا پینے کو نہ دیں ایک ٹکڑا کھانے کو نہ دیں ایک جھوپڑا اس کو رہنے کے لیے نہ دیں ایک کپڑے کا ٹکڑا اسے پہننے کو نہ دیں اور وہ اپنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر تک سجدے میں پڑا رہے پھر بھی اس نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا لوگ تو اس چکر میں ہیں کہ میں نے یہ کر دیا میں نے تو یہ کر لیا میں نے تو یہ کر لیا دیکھنا یاد رکھنا جنت کا داخلہ صرف اللہ کے فضل سے ہوگا کسی کے عمل سے نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا جب کا داخلہ عمل سے نہیں ہوگا عمل کرنے والے اس چکر میں ہیں کہ عمل سے داخلہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا اے عائشہ کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا جنت میں عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھی کہ یہ امت کے بارے میں فرما رہے ہوں گے آپ کے عمل امت سے بہت اونچے ہیں تو آج عائشہ نے عرض کیا کہ عرض اور آپ فرمایا عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں داخل ہوں گا یہاں تو حال ہی عجیب ہے پیر صاحب دیکھو بس قیامت یاد رکھنا اور احمد آپ کا پلہ پکڑا ہوا ہے آپ کے پیچھے بھی جائیں گے جنت میں خود عمل نہ کرنا اور اپنے آپ کو عمل کرنے والوں کے حساب میں شمار کر لینا بڑی حماقت کی بات ہے جی ہاں اب تو یہ درخواستیں ہونے لگی ہیں آپ ہمارے عائشہ سن لے تین موقع ایسے ہوں گے قیامت میں کوئی کسی کو نہ نہ پہچانے گا نہ کوئی کسی کے کام آئے گا کام آنے تو بہت دور کی بات ہے پہچانے کا بھی نہیں کہ یہ کون ہے کہ میدان حشر میں ترازو میں آمال کے تلنے کے وقت جب تک آماد نام ہر ایک اس کا ہاتھ نہ پہنچ جائے کوئی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا انبیاء علیہ سلام میں پڑے ہوئے ہوں گے حالت یہ ہوگی کہ کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ سے بات کر لے سفارش کر دے امت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گناہ یاد آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گناہ یاد آئیں گے انبیاء علیہ السلام کو حال ہوگا یہاں یہ جہالت عام ہو گئی ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بس ہمارا خیال رکھنا آخرت میں آپ فرمایا تو گھر والوں سے گھر والوں سے فرمایا سن لو عائشہ میں قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا سن لو عائشہ میں تمہارے قیامت میں کسی کام نہیں آؤں گا اپنے عمل سے کامیابی حاصل کرو آپ کا سفارش کرنا یقیناً ہے ہمارا اس پر ایمان ہے شفاعت پر صاحب نے کیا رسول اللہ میں جنت آپ کی رفاقت چاہتا ہوں یہ نے فرمایا کہ ہاں منظور ہے آپ کو سفارش کہاں حق کیا جائے گا اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ منظور ہے فرمایا اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو فرمایا نسی کا تم یہ چاہتے ہو تو اپنے اس کام کے لیے میری مدد کرو کثرت عبادت سے کسی کسی کو کا حوالے نہیں کیا کسی کو کسی کا حوالے نہیں کیا اس لیے میں نے کیا کہ جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا ہاں جنت کے مذاہب اعمال سے ہوں گے جنت کے مداظب اعمال سے ہوں گے لیکن داخلہ جو ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ہوگا تو میں عرض کر رہا تھا کہ شکر کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اور زیادہ تھکاؤ ایک بات انہوں نے عرض کی جو جماعت آئی تھی آپ کے پاس کہا کہ ایمان والے ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے اور ہم دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے جاتی ہم اس کا مقابلہ جم کر کرتے ہیں اور ایک بات ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اسے خوش نہیں ہوتے میرے دوستو عزیزو بس یہی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کے لیے صحابہ والا جذبہ اور صحابہ کرام والا ان کی ہدایت کا ارادہ اور ان کی خیر خواہی کی چاہت اگر آج مسلمان پیدا ہو جاوے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی کا فیصلہ فرما دیں جی ہلاکت نہ ان کی ہلاکت کا جن کو ہدایت نہیں ان کی ہدایت کا کل کا ہوتا ہوا آج ہو جاوے لیکن اللہ تعالی کو بندے بالکل پسند نہیں ہیں جن کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کے بجائے ان کی ہلاکت کی تمنا ہو الخلق حیات اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ انتہائی پسند ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کرے فرماتے تھے جتنا مخلوق کو خالق راہ پر لانے میں کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی راضی کرو گے لیکن آج مسلمان کا جذبہ بدلا ہوا ہے اور صحابہ کے جذبے سے بگڑا ہوا ہے وہ کیا جذبہ ہے کہ آج مسلمان غیروں کی ہلاکت سے خوش ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دیکھو میری بات یاد رکھنا جب تک مسلمان کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ غالب نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے کسی ہلاکت کا فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے جیتے چاہے ہتھیار بنا لو جیتے چاہے کوششیں کر لو کیونکہ اللہ کی غیر نصرتیں اس کے نزول کے جو اسباب ہیں اللہ کی غیر نصرت نزول کے جو اسباب ہیں اس میں یہ بنیادی سبب ہے کہ اگر آپ کے دل میں امت کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو پھر ہلاکت کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا کیا صحابت ہے اللہ اکبر کہ مشرق مسلمان کی قید میں اور کہتے ہیں کہ جو نرم رقمہ نرم ٹکڑا ہاتھ میں آتا کسی صحابی کے وہ سب سے پہلے مشرق کو پیش کرتا یہ ہمارا مہمان ہے ہر ایک قید میں ہے خبر نہیں قدر کریں گے سیدھے لے کے چھوڑیں گے کیا کریں گے ایسا ایسا ایسا غیر اسلامی کیوں داخل ہو کہ جس کے ساتھ اخلاق کا یہ معاملہ ہو رہا ہو یہاں تو صورت حالی بنی ہوئی ہے کہ غیروں کے ساتھ معاملہ غیروں کا اپنوں کے ساتھ معاملہ اپنوں کا اس سے امت کبھی نہیں بنے گی اس سے امت کبھی نہیں بنے گی اس امت کبھی نہیں بنے گی دیکھو تو صحیح سب سے بڑی عدالت عدالت کے جج شرح شرح قاضی اور امیر طالب رضی اللہ تعالیٰ جھگڑا ہو گیا حضرت علی کے درمیان اور یہودی کے درمیان یہاں تو جج بھی اپنا ہے وکیل بھی اپنا ہے جہاں جہاں حق پر فیصلے نہیں ہوتے وہاں حق کی برکتیں کبھی نازل نہیں ہوتی جہاں حق پر فیصلے نہیں ہوتے وہاں حق کی برکتیں کبھی نازل نہیں ہوتی جھگڑا امیر امین علی بن طالب اور ایک یہودی کے درمیان کس پر جھگڑا ایک زیرہ پر جنگ میں پہننے والا لوہے کا کرتا جب بازار میں گئے تھالی دیکھا کہ یہودی ذرا بیچ رہا ہے تو خدا ہے میری ہے تم نے اٹھایا کہیں سے کہ نہیں اس نے کہا میری ہے ہے میری ہے جھگڑا ہوا تھا چلو عدالت میں عدالت میں گئے تو شروع ہے قاضی ہر علی کا بنایا ہوا جج وہ دیکھتی کھڑا ہو گیا ابھی بھی نہیں آپ یہاں کیسے حکم فرمائیے آپ کو تشریف لائے کہ ہاں میرا جھگڑا ہے اس سے یہودی سے اب یہودی بیچارہ سوچے گا کہ نیند اور ان کا بنایا ہوا قاضی اور قاضی بھی ایسا جو حضرت کو دے کے کھڑا ہو گیا کرسی پر سے اور حضرت کو بٹھایا کرسی پر نیچے خود بیٹھے جج نیچے بیٹھا ہوا اور جن سے جھگڑا ہے انہیں بٹھایا ہوا کرسی پر فرمایا کیا حکم ہے کیا خدمت ہے بھائی دیکھو میری جرا ہے یہ یہودی قبضہ کیے ہوئے ہے دیتا نہیں ہے امیر آپ کے پاس گواہ ہے ہاں گواہ ہے بلا بلا حسن کو وہ گواہی دے گا درخواست یہ ہے کہ یہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے بیٹے ہیں بیٹے کی گواہی باپ کے مطلب نہیں ہوتی یہ گواہ نہیں ہوں گے اچھا اسے بلاؤ میرے غلام کو کمبر کو وہ دے گا گواہی کہ ہاں ایک گواہ اور چاہیے گا کہ غلام کی طرح ہی گواہی کافی نہیں ہے بحث شروع ہوئی قاضی نے فیصلہ یہ دیا کہ امنین آپ کو زرا نہیں مل سکتی زرا تو یہودی کی ہے فیصلہ ہو گیا ہماری حداد نہیں تھی کہ جو چاہو کر لو جی ہاں امیر منین علی بن ابی طالب زیرا ان کی لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ زیرا آپ کو نہیں مل سکتی زیرا یہودی کی ہے چنانچہ فیصلہ ہو یہودی کے حق میں فرمایا ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہو گیا تو یہودی نے یہ کہا یہودی نے یہ کہا کہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلامی طریقے اسلامی طریقے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کیا ہوتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا میں نے دیکھ لیا بے شک اسلامی طریقے یہی ہوتے ہیں وہ یہودی نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد رسول یہ کہہ کہ یہودی نے اسلام وہیں قبول کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے خود یہ کہا نہیں یعنی زرا میری نہیں آپ ہی کی ہے یہ اپنی زرا پکڑیے میں تو اسلامی طریقہ دیکھنا چاہتا تھا بے شک اسلامی حقیق مذہب ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں اور زرا آپ کی واپس کرتا ہوں یہ زرا فلا موقع پر آپ کی سواری سے گری تھی میں نے اٹھا دی تھی زرا آپ ہی کی ہے آپ نے صحیح پہچانا اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اسلام میں داخل ہوتا ہوں حضرت عین نے زرا یہودی کو ہدیہ کی کہ اگر تم اسلام لے آئے ہو یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے اور اپنے پاس سے کچھ درہم دینار دیے اور ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور یہ آدمی کے ساتھ اس طرح رہا کہ حضرت علی کے ساتھ ہی ان کی شہادت ہوئی میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ کہ صبر اور شکر کسے کہتے ہیں کرنا چاہتا تھا کہ غیر بنانے والی مصیبت کو اس لیے مزاج یہ بن گیا ہے کہ اپنی حمایتی کی حمایت کرو آپ اندازہ کریں زید ابن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پیش کیا آپ کی ضرورت کے موقع پر صرف آزمانے کے لیے کہ نبی ہے یا نہیں ہے کیونکہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی جہادت اور جتنی نادانی کا کے ساتھ پیش آیا جائے گا اس کے صبر میں تحمل میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا زید سانا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے آپ کی ساری صفات اپنی کتابیں پڑھ لی تھی لیکن آپ کو دیکھا نہیں تھا دیکھتے پہچان گئے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں لیکن میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے علم میں صبر میں جتنی زیادتی کے ساتھ کی جائے گی اتنا زیادہ اضافہ ہوگا لیکن یہ ان کا صبر معلوم کیسے ہوگا جب تک ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو چنانچہ زید بن سانہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ علاقے کسی علاقے میں مسلمان نئے اسلام میں داخل ہوئے چند پر حالات آ گئے ان کی مدد کے لیے مال کی ضرورت تھی آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو آپ نے ان سے قرض سونا لیا اور اتنی اتنی مدت کے بعد ان کو کھجورے دینا طے کیا اس مدت کے آنے سے تین دن پہلے زیب نسان آئے آپ سے لاسم کا گربان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لہجے سے بات کی اور یہ کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو وقت ادا نہیں کرتے وقت ادا نہیں کرتے حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ ابھی تین دن باقی ہیں قرضہ ادا کرنے میں تین دن باقی ہیں اس نے تین دن پہلے مطالبہ کیا اور اس اس طریقے سے مطالبہ کیا حضرت عمر رضی حضرت تلوار نکال لی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی اشارہ کر دیں تو میں تیری گردن اڑا دوں تو نبی کے ساتھ یہ کر رہا ہے میں عمر یہ تم نے کیا کیا اس سے کہتے کہ طریقے سے مطالبہ کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں یہ تم نے کیا کیا دیکھو میری بات یاد رکھنا فساد دین کے شعبے ہوئے دنیا کے فساد جب اٹھتا ہے بھڑکتا ہے جب اپنے حمایت اپنے اپنی حمایت کرنے والے کی حمایت کی جاتی ہے اس سے کبھی امت نہیں بنتی اس سے کبھی امت نہیں بنتی امت بنتی ہے جب اپنے حمایتی کو دبایا جاتا ہے اور ستانے والوں پر احسان کیا جاتا ہے اسے یاد رکھنا اس کام کا مزاج اس کا تقاضا ستانے والوں پر احسان کرنا ہے میں احسان کرنا کوئی کوئی کمال کی بات نہیں ہے احسان کیا احسان کرتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے موسیب احسان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اذیت دینے والوں احسان کرنا یہ ہے احسان کا کمال آپ ہمارے عمر یہ تم نے کیا کیا اس کو تلوار سے دھمکی دے دی سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں اس سے کہتے کہ طریقے سے مطالبہ کرے جاؤ عمر اس کو لے کے جاؤ اور اس کو اس کا حق دو اور بھی کھجوریں زیادہ دو اس کو اپنے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو کوئی ذکر نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا حضرت عمر لے گئے جا کر ان کو کھجوریں دی اور بیسا کھجوریں زیادہ دی حضرت زید نے کہا یہ زیادتی کیسے میرا تو حق پورا ہو گیا یہ بیسا کھجوریں زیادہ کیوں دے رہے ہو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی اللہ کے نبی کہا آپ زیادتی کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے کیونکہ تلوار کی دھمکی دی ہے ان کو قتل کرنے کی تمہیں چاہیے کہ بیس لاکھ کھجور زیادہ دے کر انہیں خوش کر دو آپ ذرا غور تو کریں کہاں ہم ہیں کہاں وہ تھے چنانچہ زید بن نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا ہے تو فرمایا زید تم وہی عالم ہو کیا یہودی عالم کہ ہاں وہی ہوں میں کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی کہ ہمر بات یہ ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں اس لیے زیادتی کی دیکھو میرے دوست عزیزو یہ مزاج بنایا اسلام سے کہ ان ان کے کے مزاج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے کرنے کے لیے اور ساتھیوں کو لے کر چلنے کے لیے چار کاموں کا حکم دیا ہے کہ نبی جی آپ نرم ہو کر رہی ہے اور آپ اپنے ساتھی گزر کرتے رہی ہے اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرتے رہی ہے اپنے ساتھی سے مشورہ لیتے رہی ہے رائے لیتے رہی ہے ساتھیوں کو لے کر چلنے کے یہ یہ ساتھیوں کو لے کر چلنے کے یہ اصول بتلائے ہیں کہ چار کام آپ کو کرنے ہوں گے کہ نرم ہو کر رہی ہے اگر آپ سخت دل ہو گئے آپ کچھ ہو کے بھاگ جائیں گے اور آپ ان سے درگزر کیجئے آپ ان کے لیے استفار کیجیے اور آپ ان سے مشورہ لیجیے ان سے رائے لیجیے اجتماعیت کے اسباب بتائے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ان صحابہ کی جماعت میں ایک بات آ کر یہ کہی کہ اگر ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے اور ایک بات یہ کہی پانچویں بات یہ کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کر یہ فرمایا کہ یہ فقہا ہیں دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں اور ادبا ہیں یعنی تربیت یافتہ ہیں اب اس زمانے میں تو ادب لغت کو کہنے لگے حالانکہ ادب کہتے ہیں سنت کی پابندی کو مزاج نبوت پر اپنے مزاج کو لانا اس سے بڑھ کر کوئی ادب نہیں ہے ورنہ ابو جہل تو ادب کا امام تھا پھر بھی ابو جہل ابو جہل ہے لغت کا امام تھا اس لیے ادب کہ لغت کو نہیں کہتے ادب تو سنت کی پابندی کو کہتے ہیں جو جتنا سنتوں کا پابند ہے اور جتنا مزاج نبوت کا پابند ہے وہ اتنا با ادب ہے تو اب فقہ ہیں اور یہ ادبا ہیں اور سنو دھیان سے صرف ان پندرہ باتوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا کے قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے قریب تھے کہ سب کے سب سب کے سب نبی ہو جاتے اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں اپنے اندر یہ صفات ایمانیہ پیدا کرنی ہے اس نقل حرکت کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفات ایمانیہ ہمارے اندر پیدا ہوں اپنے آپ کو سنت کا پابند بناؤ اپنے آپ کو سنت کا پابند بناؤ اس لیے کہ سنت کی پابندی کے بغیر نہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی دین ہے یہ خیال نہ رہے کہ چھوڑو یہ کام چھوڑو وہ کام ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں کہ نہیں اس کام کے بڑے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کام کے ذریعے سارے بڑے کام وجود میں آنے ہیں اس کام کے ذریعے سارے بڑے کام وجود میں آنے ہیں اس لیے میرے دوست بزرگ عزیزوں ہمیں اس کام ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے اس کام ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیل تبدیلی لاؤ دعوت کے ذریعے سے کیونکہ ہجرت صرف ترک کے وطن کو نہیں کہتے ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے ہمیشہ کے لیے رخ پھیر لینا جس سے اللہ نے روک دیا ہے ہر اس چیز سے ہمیشہ کے لیے رخ پھیر لینا جس سے اللہ نے روک دیا ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں اس کو ہجرت کہتے ہیں اس لیے میرے دوست عزیزو زندگی کے ہر شعبے کو حکم پر لاؤ زندگی کے ہر شعبے کو حکم پر لاؤ لیکن یہ حکم پر کب آئے گا کہ حکم پر جب آئے گا جب ہر شعبے کا علم حاصل کرو گے جتنی جہالت ہوگی اتنا ہر شعبہ اتنا ہر شعبہ غیر کے طریقوں پر جائے گا اس لیے میں بار بار کیا کرتا ہوں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو علماء کی صحبت کو اپنی ضرورت سب سے پہلی ضرورت بناؤ اللہ نے ملک دیا ہوا ہے علم اور علماء کا اللہ اکبر کیسا مدارس کے چمن کا یہ ملک ہے اللہ اکبر اس پر تو جتنا شکر دے کے جاوے کم ہے کتنے اللہ نے تمہیں بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے علماء کرام تمہیں دیے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ان سے استفادے کی اگر ان سے استفادے کا عزم نہ کیا اور ان سے تعلق قائم نہ کیا تو بہت بڑی ناشکری اور بہت بڑی بہت بڑی نعمت کو ٹھکرا گے بہت بڑی نعمت کو ٹھکرا گے کیونکہ ایسے ممالک ہیں جہاں پورے ملک میں پھر کر کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ہے کوئی مثال بتلانے والا نہیں ہے اللہ نے تمہیں علماء کا اور مدارس کا ملک عطا فرمایا ہے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو علماء سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا ہے اور علماء سے نفرت کرنا علم سے نفرت کرنا ہے اور علم سے نفرت کرنا اور نماز سے نفرت کرنا برابر ہے علم سے نفرت کرنا اور نماز سے نفرت کرنا برابر ہے اور نماز سے نفرت کرنا کفر ہے کفر ہے کفر ہے علم اس طرح فرض ہے خدا کی قسم اس طرح نماز فرض ہے ہر مومن مرد عورت کے ذمے علم کا حاصل کرنا اس طرح فرض عین ہے جس طرح نماز کا پڑھنا فرض عین ہے اس طرح مدارس کی طرف رخ کرو اپنے بچوں کو دین مدارس میں داخل کرو ورنہ میرے دوست عزیزوں باطل نے اپنے فنون کو علم قرار دے کر امت مسلمہ کو علم سے کاٹ دیا ہے اور اس جہالت میں ڈال دیا کہ جو چاہو سیکھو صرف علم ہے نہیں خدا کی قسم علم صرف وہ جو اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں صرف وہ علم ہے جو کچھ اس کے سوا ہے نہ وہ علم ہے اور اس پر علم کی حدیثوں کو فٹ کرنا بڑی حماقت ہے بڑی حماقت ہے یہ تو ایسی گمراہی ہے ایسی گمراہی ہے کہ دنیا کے فنون کے لیے جو ہے علم کے حادث کو استعمال کرنا دنیا کے فنون کی رغبت پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے میں کر رہا بار بار کہتا ہوں کہ علم علماء کی خدمت کی صحبت سے حاصل کرو ورنہ آلات اور اسباب نے علماء سے مستغنی کر دیا کہ ہم تو علم خود ہی حاصل کر لیں گے کہ اب تو علم سارا آلات اسباب پر آلات پر آ گیا ہے کیا ضرورت ہے علماء کی یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ امت کو اپنی دینی رہبری میں علماء کی ضرورت نہ رہے یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے اسے میں احتمام سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی زیارت کا عبادت یقین کرو اور اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں داخل کرو ورنہ میرے دوست عزیزوں ورنہ امت اس دھوکے میں پڑ چکی ہے کہ بھائی سب کچھ علم ہے جو چاہو سیکھو سب علم ہے نہیں علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہم سے چاہتے ہیں صرف اس کو علم کہتے ہیں ہمیں جس طرح دعوت سے ایمان کی ایمان کی ضرورت ہے اس طرح دعوت کے ذریعے سے علم کی بھی ضرورت ہے اور علم کا بھی اخلاص چاہیے جو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ اس دل والا عالم نہیں ہو سکتا اسے معلومات ہو سکتی ہے اسلام کی لیکن عالم نہیں ہو سکتا عالم کے لیے تو شرط ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیونکہ اللہ نے حسر کے ساتھ فرما دیا انما یخش اللہ من عباده العلماء اس لیے میرے دوست علماء سے حاصل کرو اور علماء کی ذمہ داری بھی بتلا دی تو علماء کیا کہتے ہیں کہ جی سے سیکھتے نہیں نہیں آتی ہمارے پاس کیم میں اللہ اکبر یہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں لائیں جاہلوں کی تربیت کریں اور ان کو دین پر آمادہ کریں اور علماء جاہلوں کو عوام کو دین کی تعلیم دیں اگر ایسا نہ کیا علماء نے تو میں علماء کو دنیا میں ہی سزا دوں گا حدیث میں حدیث بیان کر رہا ہوں صحیح حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں لَأُعَجِّلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا کہ دنیا میں سزا دوں گا علماء کو اب صحابہ کے لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی جس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا ہے اس کا جو اثر اس وقت تھا قیامت تک کے لیے اس کے اندر وہی اثر ہے یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہماری کیفیت صاحب والی کیفیت نہیں بنتی صاحب پریشان ہو گئے اور عرض کیا جا کے بات پھیلتے پھیلتے پہنچ گئے علماء صحابہ تک علماء صحابہ نے سنا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر علماء نے جاہلوں کو دین نہیں سکھلایا تو علماء کو دنیا میں سزا دوں گا علماء صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بات فرمائی ہے فرمایا پھر کہتا ہوں کہ یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ان کی دینی تربیت کریں انہیں دین پڑھائیں اسی طرح الفاظ حدیث کے ان کو دین کا پابند بنائیں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی سیزن آئے گا تو سکھلا دیں گے ورنہ میں دنیا میں علماء کو سزا دوں گا صحابہ نے عرض کیا علماء صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ ہم سے سیکھتے نہیں ہم کیا کریں آپ نے پھر اپنی بات دہرائی یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں حالات کیے جائیں گے ان کی وجہ سے وہ سیکھتے نہیں آپ نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا اپنی بات کو یہ نہیں فرمایا کہ اچھی بات ہے اگر وہ نہیں سیکھتے تو کوئی بات نہیں ہے پھر تم پر کوئی الزام نہیں ہے آپ نے اپنی بات فرمائی مطلب یہ تھا کہ اگر وہ نہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تمہارے ذمہ جا کر سکھلانا ہے اس لیے تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے آنے والوں کو سکھلانا بھی شعبہ ہے اور جا کر سکھلانا اصل ہے تبلیغ اور تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے ایک دوسرے میں تلازم ہے آپ نے ایک آیت کی تبلیغ کا بھی حکم فرمایا ہے جا کر تعلیم دو یہ تبلیغ ہے آنے والوں کو تعلیم دو یہ تعلیم ہے صحابہ سمجھ گئے علماء صحابہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں سیکھتے تب بھی تمہارے ذمہ سکھلانا ہے صاحبہ نے عرض کیا ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجئے ہم ایک سال میں ان کو فقہ بنا دیں گے لو جی یہاں تو سوال یہ ہے ہے کہ علماء علماء سال کیوں لیا جاتا وہاں صحابہ نے خود سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہمیں ایک سال کی مہلت دیجیے ہم جا کے جتنے اس اس جو ہے پانی پر جتنا جتنا جو جتنے مسلمان آباد ہیں ہم ان سب کو جا کے سب کو سب کو علماء بنا دیں گے سب کو فقہ بنا دیں گے ایک سال کی مدد چاہیے اس لیے یاد رکھنا کہ علماء کو انبیاء کا وارث اس طریقہ تعلیم کے ساتھ وارث قرار دیا گیا ہے جو طریقہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا کہ وہ تعلیم نفر حرکت کے ساتھ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کام چھوڑ کے نکلیں امام چھوڑ کے نکلیں خطابت چھوڑ کے نکلیں درس و تدریس چھوڑ کے نکلیں اور شعبہ شعبہ جو ہے فتوے کو چھوڑ کے نکلیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ اللہ تعالی بھی یہی فرما رہے ہیں اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کہ ایمان والوں کو چاہیے سب ایک بار کی نہ نکلے علی انفرو کافا کہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب سب سب ایک بار کی نکل جائیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے کیوں نکلے کیوں نکلے دیکھو عجیب بات ہے اس آج فرمایا ہے تفقہ فدین کا دین کے اندر کمال پیدا کرے اپنے دین میں سمجھ پیدا کرے تفق و فین حاصل کرے لازم ہے تین اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو علماء صحابہ کو حرکت پر رکھا تھا تاکہ امت میں کہیں جہادت پیدا نہ ہو علماء صحابہ کو حرکت میں رکھا تھا میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تم سارے کے ساتھ کیوں نہ گئے وہ تم سے پانچ سال آگے نکل گئے ہیں بالکل یہی قصہ اسی طرح پیش آیا حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ جو سب سے بڑے عالم تھے صحابہ میں وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے تھے حضرت رضی اللہ فرمایا کہ معاذ تم گئے نہیں عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا رواحہ سے علماء صحابہ کو حرکت میں اس لیے رکھا تھا تاکہ کہیں علم صرف طلب والوں میں محدود نہ ہو جائے تاکہ علم صرف طلب والوں کے اندر محدود نہ ہو جائے کہ یہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں پڑھنے بلکہ علماء صحابہ کو حرکت میں رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے علم مثال بادل سے دی ہے اور بادل میں حرکت ہے یہاں تو ہلکی بات کرنے لگے ہیں کہ بھائی ہم کنواں ہیں جسے علم حاصل کرنا ہے وہ کنویں پر آوے کیونکہ پیاسا کنویں پر آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے علماء کو انبیاء کا وارث فرمایا ہے اور ان یعنی کی مثال بادل سے دی ہے بادل میں حرکت ہے زمین میں حرکت نہیں ہے بادل میں حرکت ہے اور ایسی بھی زمین ہے جو پانی کو جذب کر کے طرف گی ایسی بھی زمین ہے کہ پانی کو جمع کر کے لوگوں کو پہنچاوے گی اور لوگ پیئیں گے پلاویں گے اپنے جانوروں کو ایسی بھی زمین ہے کہ پانی برس کر بہ جائے گا اور زمین سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گی لیکن اللہ کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر برسنے والے برسنے والے یہ اس اس حدیث سے علم اس حدیث سے علم اور علماء اور عوام تینوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے اس لیے میرے دوست عزیزو اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ کہ امت کو علم پہنچانا ہے اور دعوت سے اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنا ہے حل سماتے تھے کہ احم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے اور میرے دوست عزیزوں اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ تو مسئلہ اخلاص کا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے حالانکہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے فرمایا کہ مجھے دجال سے بڑا فتنہ دجال سے بڑے فتنہ کا ڈر ہے اپنی امت پر صاحب فتنہ کیا ہے جو دجال سے بڑا ہے امت کے لیے فرمایا کہ میری امت عمل کرنے لگے گی لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے دوست اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگنا ہے اللہ سے روڑوں کے اخلاص کو مانگنا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرات حیات الصحابہ اہتمام سے پڑھا کریں اور منتخب حادیث بھی اہتمام سے پڑھا کریں کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ ان صفات کی حقیقت اور ان کی اہمیت یہ تو منتخب حادیث کے بغیر معلوم ہو نہیں سکتی یہ چھ نمبر جو رسم بن کے رہ گئے نا کہ دو منٹ میں کلمہ نماز علم و ذکر اکرام اخلاص تفریق وقت بیان کیا اور ہو گئے چھ نمبر یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا دین نہیں ہے کون کہتا ہے پورا دین نہیں ہے اگر ان چھ صفات کی کو کی روشنی میں دیکھیں تو سارا دین ملے گا سارا دین ملے گا اس میں ورنہ ناقص ورنہ ناقص دعوت ہے دعوت پورے دین کی طرف ہے حضرت نے اکرام مسلم میں سب زیادہ حدیثیں جمع کی ہیں ٹھیک بتانے کے واسطے کہ مسلمان کے حقوق کیا ہیں ہم جد جی مادن ایک دوسرے کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے حقوق کی خبر نہیں ہے کیسی محنت کوشش سے حضرت ہیں یہ حادث جمع کی اس لیے احتمام کرو منتخب مطلب حادث کے پڑھنے کا اور حدیث سے یاد کرو اس میں سے اور چھ نمبر کی روشنی بیان کیا کرو اب میں پھر اپنی بات کو دوبارہ یاد کروں گا کہ اپنے کام کو بھی سنت پر لاؤ شروع میں نے کیا تھا کہ الحمدللہ وہ تو ہر مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا حضرت کے بیانات میں بھرا بھرا ہوا ہوا ہے ہے وہ یہی تھا کہ مسجد کے اندر اعمال ہیں اور باہر کی محنت کے ذریعے لوگوں کو ان عملوں کی طرف دعوت دینا ہے دعوت ہماری بات پہنچانے کی نہیں ہے دعوت ان عملوں میں لا کے شریک کرنے کی ہے جن میں شرکت سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا وہ طبیعتیں بدلے گی اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ بھائی جس مسجد میں ماشاءاللہ ساتھی متعدد ساتھی ہو جائیں وہ ساتھی مسجد کو ملاقات کے بعد عمل سے خالی نہ چھوڑا کریں مسجد میں ایمان کا حلقہ ہو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو خوشامد کر کے یہاں لا کے یہاں ایمان کے تعلیم حلقہ میں لا کر جوڑو ہماری ملاقاتیں مسجد میں لانے کے لیے ہیں ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے مسجد میں لانے کے لیے ملاقات ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کے خوش ہوتا ہے اللہ سے خوش ہوتے ہیں مسجد میں آنے والے سے مل کر اللہ اکبر جب آنے والے جتنے خوش ہوتے ہیں تو لانے والے سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے لانے والے سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے اسی بات ہماری یاد رکھیو کہ ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں جو آنے کا کرے اس سے بات پوری کر کے تشکیل بھی کر لو مگر اس سے مسجد کے لیے وقت فارغ وقت مسجد کے لیے اس کے وقت کا مطالبہ کر لو کہ وہ اپنا کون سا وقت مسجد کو دے گا کیونکہ میرے دوستوں یہ بات تو احادیث اور صحابہ اکرام کے واقعات سے پوری طرح مسلم اور ثابت ہے کہ مسجد میں آنا ہی اللہ کا تعلق پیدا ہونا ہے یہ بات تو مسلم ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ اصل مسجد ہے اس طرح ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری ہمارا کام سنت کے مطابق ہو جائے اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اور سب سے بڑی سنت وہ تو خروج ہے دیکھو میرے دوست کام کرنے والے اللہ کے راستے کے نفر کو اللہ کے امر پر نہیں لائیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک استقامت نہیں ہوگی اللہ کے راستے کے خروج پر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے نفر اور کام کا مقصد ہی نفر ہے یعنی نفر کے بغیر تو کام ہے ہی نہیں خروج کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے اور یہ بھی کبھی سمجھنے لگو کہ جی مقامی کام جو ہے وہ بدل ہوگا خروج کا میں آپ کو بتاتا ہوں انصار نے یہ کہا کہ ہم چھ مہینے مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ اپنے گھر بار درست کر لیں کچھ کھیتیاں دیکھ لیں کچھ کاروبار دیکھ لیں بس اتنی درخواست ہے کہ چھ مہینے تک ہماری تشکیل نہ ہو اسی پر آیت نازل ہو گئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہاں انفاق کا مطلب ہی اللہ کے راستے میں نکل نکلنے پر خرچ کرنا ہے ورنہ آیت کا کوئی جوڑی نہیں بیٹھتا شان نزول کے ساتھ اب تو حال یہ ہو گیا کہ امت دعوت کو ایسی بھول بیٹھی کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اتنی سے آیت کے ٹکڑے کو جہاں چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں وجہ سے ایک آدمی بڑا دشمن کی طرف پیچھے سے دیکھا لا تر میں تعلقہ تعلقا وہی پکڑ لیا ابو یوبن سارے رضی اللہ نے اچھا تم نے قرآن, قرآن کو ابھی سے بدل دیا ہمیں خبر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ آج جب نازل ہوئی تھی جب چھ مہینے کے لیے مدینے میں رہنے طے کر لیا تھا انہیں میرے دوست عزیزوں اللہ کے راستے کا خروج بذات خود مقصود ہے مطلوب ہے اور امت نفر میں معمور ہے یہ بات یاد رکھیو کیونکہ نفر کا مقصد قتال ہی نہیں ہے نفر کا مقصد احیاء دین ہے قتال تو جب پیش آیا جب پیش آیا جہاں قتال پیش نہیں آیا وہاں بھی نفر ہوا ہے اسے ہرگز ہرگز یہ میں سمجھنا کہ نکلنے کے فضائل قتال پر محمول کیے جانے ہرگز نہیں ہرگز نہیں جتنے فضائل ہیں وہ فضائل خروج کے ہیں نفر کے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو اور خوب فضائل بیان کرو خروج کے خوب فضائل بیان کرو ہمیں فضائل خروج کے فضائل کو بیان کرنے سے امت کے جمود کو توڑنا ہے امت کے ٹھہراؤ کو امت کے بیٹھنے کو ختم کرنا ہے ٹھہراؤ کو توڑنا ہے کیونکہ امت کا جمود ہی امت کی اتداد کا سبب ہے امت کا جمود ہی امت کی اتداد کا سبب ہے جیسے میرے دوست عزیزو دیکھو بھائی ایک طبقہ وہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو نکل کے کوئی فائدہ نہیں وہ ہم کیا کریں ایک طبقہ وہ ہے نکلنے والوں کا بارے میں ہوتا ہے کہ جماعت بن گئی ہے لے کے جانی ہے کیا کروں اور کوئی لے جانے والے نہیں آپ ہی لے جاؤ یہ ساری وہ بنیادیں ہیں یعنی جو انتہائی کھوکھلی اور بے اثر یہ بے اثر بنیادیں ہیں جب تک خروج اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو اس وقت نکلنے کا کوئی مزہ نہیں ہے کہ بھائی جماعت جانی ہے تو نکلنا پڑے گا ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا جی کیفے سے پیدا نہیں ہوئی اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی کیفے سے نہیں ہوئی مولانا صاحب فرماتے تھے کہ شیطان کو یہ کا حاصل ہے کہ وہ عمل کرنے والے کے عمل کے عمل کرنے والے کے اور عمل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے عمل کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے حلاوت کو چھپاتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپاتا ہے اور گناہ کی مٹھاس کو ظاہر کرتا ہے تاکہ عمل کرنے والا عمل سے بے رغبت ہو جائے کہ مزہ ہی نہیں آ رہا حالانکہ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ اصل ہے خروج اللہ کے امر کی وجہ سے ہے کیفیت حال ہے کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی اس لیے کوئی نکلنے والا یہ نہ سوچا کرے کہ نکلنے میں کہ نکلنے سے کیا حاصل ہوا میں سن رہا تھا کارگزاری ہمارے بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب لے رہے تھے جماعت کام کر کے واپس آئی تو صرف آتے ہو سناؤ انہوں صرف آتے ہو سنائی وہ یاد نہ ہوئی کہا تم نے تو تمہارے نکلنا تو فضول ہوا میں تو مجھے تو برداشت ہی نہیں ہوئی فون پہنچ گیا والے کے پاس میں نے کہا بھائی یہ تو نے تو کام کو ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو تیرا نکلنا ہی بیکار ہرگز نہیں ہرگز نہیں اللہ کے راستے کرنے کے نفر میں امت معمور ہے معمور ہے اگر کوئی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو سمجھ لے گا تو سمجھ لے گا ورنہ امت اللہ کے راستے کے نفر میں معمور ہے ان فرو نکلو ہلکے ہوئے رضی اللہ عنہ اتنے بھاری بدن تھے کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے جسم کا گوشت تخت سے باہر لٹک جاتا تھا اتنے بھاری بدن تھے یہ ہر سال نکلتے تھے ہر سال نکلتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں آپ بھاری بدن ہیں فرمایا کہ یہ آیت ہے نا نکلو ہر حال میں ہلکی ہو یا بھاری یہ آیت بیٹھے نہیں دیتی وہاں بھاری کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے ہیں یا نہیں ہے کہ بدن بھاری ہے کہ آیت نہیں بیٹھ رہی تھی آیت نہیں انفر اخباروں میں سے خالا کہ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اس لیے میرے دوست عزیزو دیکھو میری بات یاد رکھنا نکلنے کا نکلنے کا مقصد صرف چند موٹے موٹے اعمال سیکھ لینا نہیں ہے نکلنا تو بذات خود مقصود ہے ساری امت کی ذمہ داری کے اعتبار سے اور اپنے اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے اعتبار سے کیونکہ اللہ کے راستے کے خروج سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میں تو شروع میں عرض عرض کر کر چکا چکا شروع میں اگر ہم کوئی ذریعہ اللہ کے راستے کے نفر سے بڑھ کر کوئی ذریعہ اللہ کے قرب کا سمجھتے ہوں گے تو میں میرے دوستوں عزیزوں صحابہ کرام کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ انہیں دیا جاتا اللہ کے قرب کا یہ راستے کا خروج ایمان اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے اس لیے میرے دوست عزیزوں اللہ کے راستے میں اس شوق اور رغبت کے ساتھ نکلو ساری دنیا کی ذمہ داری ہے ایک ایک امتی پر ساری امت کی سارے عالم کا ارادہ کرو سارے عالم کا ارادہ کرو اس کام سے صرف ذاتی زندگیوں کا بدل لینا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کام سے عالمی دینی انقلاب امت کو حرکت میں لانے سے مقصود ہے انشاءاللہ بھائی اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ اس کے لیے ہمتیں کرو قدم اٹھاؤ کھڑے ہو کے فرماؤ سال سال ڈبلو ڈبلو اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com میڈیکل ڈاٹ کام کے لیے سات مہینے کے لیے چار چار مہینے کے لیے ملکوں کے لیے جو نام پیش کرے وہ کھڑے ہوں www.medicalfatwa.com میڈیکل ڈاٹ کام اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ email W W W medical فتوا ڈاٹ کام